ایک کے لیے دن دین کا جانا کافی نہیں بلکہ ساتھ یہ ضروری ہے چلنے کا جذبہ اور دین پر چلنے کے لیے اگر انسان کے پاس صرف علم ہو اور اس دل میں رام کا جذبہ نہ ہو اور نہ وہ اپنے نفس کے خلاف دین پر چلنے کی کوشش کرے تو ایسا انسان ناکام نامراد ہے دنیا میں اس کے لیے گمراہی ہے اور آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قد من منزکہ کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کا اپنے نفس کا کیا فقد خواب من دس اور ناکام ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو مٹا دیا مٹی میں ملا دیا یا برباد کر دیا دس سال کسی چیز کو مٹی میں دفن کر کے اس کو دبو دینے کی ہوتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے تزکیہ کیا ہے تزکیہ میں عربی زبان میں اگر ہم ڈکشنری دیکھیں یا علماء کے اقوال کو دیکھیں تو تزکیہ میں دو چیزیں آتی ہیں ایک پاکیزگی پیوریفیکیشن اور دوسرے تربیت اور پروان چڑھانا نرچرنگ جس کو آپ گے تو تذکیہ دو چیزیں ہیں ایک گندگی سے برائیوں سے برے اوساب سے اپنے نفس کو پاک کرنا وہ چیزیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں ایسے جذبات وہ چیزیں جو ایک انسان کے دل کو اللہ سے غافل کرتی ہیں اللہ کی فرما برداری میں رکاوٹ بنتی ہیں اور نافرمانیوں کی طرف لے جاتی ہیں ان چیزوں سے اپنے دل کو اپنی زندگی کو پال کرتی دوسرے جو خوبیاں اللہ رب العالمین کو پسند ہیں جو قلبی اوتاف جو اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اپنے دل کو ان کے کرنے پر آمادہ کرنا اتنا ان کا اہتمام کرنا کہ وہ اعمال خلاف نفس ہونے کے باوجود محبوب ہو جائیں ان میں انسان کو رغبت اور لذت محسوس ہونے لگے وہ نہ صرف یہ کہ علمی سطح پر اس کو پسند ہو بلکہ وہ اتنا اہتمام ان کا کرے کہ ان کی اس کی طبیعت ان اعمال کی طرف راغب ہو اور وہ ان سارے خیر والے اوساف سے متصف ہو جائے جو ایک انسان کو نیک اور اللہ کا مقرب بناتے ہیں تو ایک طرف برائیاں ہیں دوسری طرف نیکیاں ہیں بھلائیاں ہیں تزکیہ نف یہ ہے کہ ایک انسان برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرے اور بھلائیوں کا عادی بنائے ان کا اہتمام کرنے والا بنائے یہود نے اپنا تذکیہ نہیں کیا ان کے پاس علم تھا وہ حق کو جاننے والے تھے اللہ کی کتاب کا علم کے پاس تھا لیکن خواہشات کے ایسے غلام تھے کہ جب اللہ کی طرف سے علم آیا نبی ان کی خواہشات کے خلاف بولنے لگے تو وہ نبیوں کے دشمن ہو گئے یہاں تک کہ نبیوں کے قتل کے لیے بھی تیار ہو گئے اللہ کی کتاب ان کی برائیوں کا علاج کرنے کے لیے آئی تھی تورات اس کتاب میں ان کی خواہشات کے خلاف جو تعلیمات ہوتی تھی وہ ان تعلیمات کو بدل دیتے تھے کتاب ہی میں سے وہ چیزیں غائب کر دیتے یا اپنی خواہش کے مطابق کتاب میں ایسی چیزیں ڈال دیتے جو کتاب میں نہیں تھی تو تحریر اور اہل حق کی مخالفت یہ نتیجہ ہے خواہش پرستی کا اگر خواہش پرستی انسان کے اندر ہو تو وہ علم اور اہل علم کا دشمن بن جاتا ہے جڑ کیا ہے اس کی تحریر اور اہل علم اہل حق کی مخالفت ان سے دشمنی اس کی جڑ میں اگر آپ جھانک کے دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا خواہش پرستی ہے لہذا اس خواہش پرستی کا علاج کرنا ضروری ہے ورنہ ایک آدمی کے پاس علم ہونے کے باوجود وہ آدمی گمراہ ہو سکتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے عذاب کا حقدار ہو سکتا ہے علم ہے لیکن خواہش پرستی ہے تو بجائے یہ کہ یاد رکھیں میری بات کو علم ہے آدمی کے پاس لیکن وہ آدمی اس کے اوپر خواہش پرستی غالب ہے تو وہ علم اس کو نہیں بدلے گا یہ اس علم کو بدلے گا اتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ اگر آدمی خواہش پرست ہو اس نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا ہو خواہشات کی غلامی سے آزاد نہ کیا ہو تو اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوگا لیکن پھر وہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی ہری سے گھڑے گا لوگوں میں شہرت پانے کے لیے وہ دین میں اپنی طرف سے غلط فتوے دے گا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پسند کی باتیں کرے گا یہ کیوں ہوا علم کو اس نے بدلا اس نے اپنی طرف سے قرآن کی مدمانی تفسیر کی جھوٹی حدیثیں گڑی فقی مسائل میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا کیوں اس لیے کہ علم تھا اس کے پاس لیکن اس کے اندر خواہش پرستی تھی لہذا خواہش پرستی کا علاج بہت ضروری ہے اور اسی کا نام تزکیہ نفس ہے نفس کو پاک کرنا کیوں اس لیے کہ نفس ہمارا داخلی دشمن ہے ان نفس تم نفس یقیناً انسان کو برائیوں ہی کا حکم دیتا ہے شیطان اگر نہ بھی ہو نفس ہے شیطان کو کہ شیطان نے بھگایا تھا سوچیے آدمی بول سکتا ہے ہاں دیکھو نا شیطان ہے ہم لوگوں کو گناہ کی طرف مردود جو بھی بولنا چاہے بولے شیطان شیطان کو کس نے بھڑکایا اس کو کون شیطان تھا جو اس سے ڈالے اس کے اپنے نفس کا بگاڑ تھا اس کا اپنا بگاڑ تھا اس کے اندر گھمنڈ اور حسد اور اس طرح کی بڑائی اپنے نفس کی تھی اس کے نتیجے میں وہ برباد ہو گیا ابا وسط براکان من القافرین اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں ہی میں سے تھا تو یاد رکھیں کہ اگر انسان کے نفس کی صلاح نہ ہو تو ایسا انسان برباد ہو سکتا ہے چاہے شیطان اس کو نہ بھڑکا ہے لہذا اس اندرونی داخری دشمن کا علاج کرنا اور اس کو قابو میں رکھنا ضروری ہے نفس میں خواہشات ہیں نفس میں لذت پرستی ہے نفس میں راحت پسندی ہے نفس کے بنیادی طور پر دو ایب ہیں ایک لذتیں اس کو چاہیے دو آسانی اور راحت اس کو چاہیے لذتوں کی طلب کی وجہ سے وہ حرام چیزوں کی طرف دوڑتا ہے اللہ کی حدوں کو پار کرتا ہے کیونکہ بہت ساری لذتیں حرام ہیں شراب جوا زنا بے حیائی گندگی ساری چیزیں گالی گلو جھوٹی غیبت یہ وہ سب چیزیں بہت ساری برائیاں وہ ہیں جن میں لذت ہے یہ جو لذت کی طلب ہے کبھی مال کی لذت کبھی عہدے کی لذت کبھی عزت کی لذت کبھی کسی اور چیز کی لذت کبھی جسمانی شہوات چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہو یا شرمگاہ کے اعتبار سے ہو زنا کی صورت میں یا حرام کھانے پینے شراب اور ان سب کی چیز میں صورت میں ظاہر ہوتی ہے تو نفس لذتوں کا عادی ہے اس کو دنیا میں لذتیں چاہیے ان لذتوں کا عادی ہونے کی وجہ سے وہ حرام لذتوں میں واقع ہو جاتا ہے جب لذتیں ہی ہیں ایک وقت کے بعد حلال لذتیں ناکافی ہو جاتی ہیں اس کے بعد آدمی کے اندر حرام لذتوں کی بھی طلب پیدا ہوتی ہے اسے کوئی لگام نہیں ہے نئی لذتیں وہ ڈسکور کرتا ہے نئی ٹریٹریز میں وہ جا کے دیکھتا ہے کیا لذتیں ہیں اور اور دوسری راحت کی طلب اس کے اندر ہے اس کو آسانی چاہیے مجاہدہ نہیں تکلیف نہیں اٹھانا ہے اس کو سختی نہیں چاہیے یہ جو راحت طلبی ہے اللہ کے حکموں کے خلاف بیٹھ رہنے پر اس کو آمادہ کرتی ہے اللہ کے حکموں میں کیا ہے تکلیف ہے نماز نیند چھوڑو روزہ کھانا چھوڑو حج اپنا علاقہ چھوڑو زکات صدقات مال چھوڑو چھوڑو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا آرام کرنا چاہتا ہے نفس لذت اور راحت چاہتا ہے تو یہ جو راحت طلبی ہے اللہ کے کئی حکموں میں سستی پر آمادہ کرتا ہے مت کر آرام سے پڑا رہے مت محنت کر مت مجاہدہ کر تو نفس مجاہدے سے انسان کو روکتا ہے تو دو چیزیں ہوئی ایک لذتوں کی طرف تیزی سے دوڑنا اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے بیٹھ رہنا تکلیف نہیں اٹھانا لذتوں کی طرف بھاگنا اور مجاہدے سے بھاگنا یہ دو چیزیں ایسی نفس کی ہیں جو نفس کو بلکہ انسان کو برباد کر دیتی ہیں زندگی بھر انسان کا اسی چیز میں امتحان ہوتا ہے تو اپنی رغبت اور اپنی لذت پسندی کے باوجود اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے دل چاہتا ہے لیکن تو رکتا ہے کہ نہیں دیکھیے اگر چاہتی نہ ہو تو پھر امتحان کس چیز کا ہے ایک نابینا انسان سے آپ کہیں آنکھوں کی حفاظت کرو ایک گونگے آدمی سے کہیں زبان کی حفاظت کرو تو لوگ مزاق اڑائیں گے آپ بھائی یہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کنٹرول کرنے کا سوال وہاں آتا ہے جہاں ایک انسان میں اس برائی کی استعداد بھی ہو اللہ نے انسان میں گناہ کی کیپیسٹی استعداد رکھی ہے لیکن سوال پیدا اس کیوں رکھی نہیں ہوتی تو ہم گناہ ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ایکسلیٹر گاڑی میں رکھا ہے بریک بھی رکھا ہے آپ گناہ کی طرف دوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو روکنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں یہ اور بات ہے کہ آدمی جب نفس کو ڈھیل دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے تو پھر بریک کمزور ہو جاتا ہے اور دوڑنا گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے پھر کئی لوگوں کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا بہت کوشش کرتا گنا سے بچنے کی لیکن کیا کروں آخری وقت میں گنا کی طرف چلا جاتا بہت کوشش کرنے کے باوجود بچ نہیں پاتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت کوشش کرتا ہوں نیکیاں کرنے کی لیکن کیا کروں سستی اسی غالی بگئی اللہ معاف کرے دعا کیجیے میرے لیے کچھ تو وہ دعا کی بجائے دعا ہی کو اپنے لیے سہارا بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی اپنی نہیں دوسروں کی ہے کیونکہ دعا کرنے میں بھی سستی اس کی ہوتی ہے تو یہ دو مرد نفس کے ہیں ان کا علاج اگر ہم نے نہیں کیا ان کا علاج اگر ہم نے نہیں کیا خواہش پرستی خواہش پسندی اور راحت پسندی اگر اس کا علاج ہم نے نہیں کیا یہی ہماری ہلاکت کے لیے بنیاد بنتا ہے یہی بنیاد بنتی ہے لہذا تسکین نفس یہ ہے کہ ایک انسان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے اور بھلائیوں کو اپنے لیے راہ بنائیں اس راستے پر چلنے والا بنے وہ کیا کیا چیزیں جو ہماری زندگی میں آنا چاہیے دیکھیے ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تخلیہ علماء نے دو چیزیں بتائی ہیں نفس کے نفس میں یعنی انسان کو اچھا بننا ہے دو چیزیں ایک تخلیہ ہے یعنی ایک انسان اپنے آپ کو گندگیوں سے خالی کرے پاک کرے دوسرا ہے تحلیہ تحلیہ تحلی کے معنی ہوتے ہیں زینت زیور اپنانا پہننا استعمال کرنا ایک تو اب بچہ ہے مثلاً اب گندگی میں لت پت ہو گیا پیشاب پاخانہ کیا اور ہاتھ پاؤں اسی میں ڈال دی آپ کیا کرتے ہیں اس کو اچھے اچھے کپڑے پہنائیں گے آپ ایک دم نہیں پہلے کیا کریں گے گندگی اس کی صاف پھر اس کو تیل لگائیں گے سر میں ہاں کاجل لگائیں گے جو بھی کرتے ہیں آپ زینت بعد میں آتی ہے گندگی پہلے صاف ہونا چاہیے اسی لیے ہمارا کریمہ کیسا ہے اشحد اللہ اشحد اللہ الہ الا اللہ ہم سارے جھوٹے معبودوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے گندگی صاف اور خیر اپنے اندر لانا تو یہ کچھ چیزیں جو ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے اگر یہ نہیں ہوا تو پھر آپ دیکھیں غیر المغضوب علیہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا کیوں اس لیے کہ وہ اللہ کے حکموں کے خلاف اللہ کے حکموں کو توڑتے تھے منع کی ہوئی چیزوں میں داخل ہوتے تھے اور جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ نہیں کرتے تھے سود اللہ نے حرام کر دیا سود میں واقع ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو سبد کے دن کے بارے میں کہا شکار دیا اس میں یہ نہیں کرنا تو انہوں نے اس دن کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے ذبح کرو کہا نہیں بتاؤ کیسا اور یہ تفصیلات اس سے بچنے کے لیے تھی تو یہ مزاج اگر بن جائے انسان کا تو یہ تو ہے ساری کامیابی کس میں ہے اللہ کا حکم ماننے میں ساری کامیابی اللہ کا حکم ماننے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں ہے اگر آپ اس کے بارے میں غور کریں آپ کو پہلے ہی واقعے میں دکھائی دے گا انسان کی نقصان کہاں سے آتا ہے آدم علیہ السلام کا ایک امتحان تھا ابلیس کا ایک امتحان تھا ابلیس کا امتحان کیا تھا جو حکم دیا اس کو پورا کرو اس نے نہیں کیا آدم علیہ السلام کا امتحان کیا تھا جس سے منع کیا اس سے روکو یہ مت کرو آدم علیہ السلام کا امتحان یہ کرو ابلیس کا امتحان ابلیس اللہ کے حکم کے خلاف کھڑا ہو گیا اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہ ایک آدمی ایک برائی میں واقع ہو یہ اتنا برا اور سنگین نہیں ہے جتنا اللہ کے ایک حکم کو پورا نہ کرے کیونکہ برائی میں واقع ہونے کے لیے اس میں نفس کے لیے اٹریکشن ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس میں سوائے آدمی کی گھمنڈ اور اکڑ اور ایک انسان کی اللہ کے حکم کی مخالفت کے سوا اور کیا چیز ہو سکتی جس میں آدمی نہ کرنے کا کی بات کرے کہ میں نہیں کروں گا اس کو تو آدم علیہ السلام اس میں واقع ہو گئے لیکن انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے کلمات ان کو تلقین کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی لیکن ابلیس حکم نہیں مانا اور نہیں مانا تو اڑ گیا اڑ گیا اللہ کے نزدیک ظالم قرار پایا اللہ کے نزدیک مجرم قرار پایا تو یہ دو امتحان ہمارے ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں دن بھر میں لہذا ہم کو اپنے آپ کو اس امتحان میں پاس ہونے لائق بنانا ضروری ہے ورنہ ناکامی ناکامی انسان کے حق میں آتی ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم کو کرنی چاہیے کون کون سی خوبیاں ہیں جن کو ہم پیدا کریں کیسے اپنے آپ کو پاک کریں وہ کیا وسائل ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جن جن کا اہتمام کرنا چاہیے کیا خوبیاں لانا چاہیے کن عیوب سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے ایک ایک کر کے ہم بہت سارا یہ بہت بڑا عنوان ہے کچھ چیزیں ہم اس میں سے انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے نمبر ایک سب سے پہلی چیز نفس کی پاکیزگی کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کو ریاکاری اور دکھاوے کے جذبات سے پاک کریں کیوں اس لیے کہ اگر نیت گندی ہے تو آدمی کا عمل مقبول نہیں ہوگا اگر خالص اللہ کے لیے آدمی عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے چاہے وہ بڑی سے بڑی نیکی ہو سب سے بہترین جگہ سب سے بہترین محل انسان کے جسم میں اگر ہے تو اس کا دل ہے اس دل میں اللہ رب العالمین پر ایمان یقین اللہ کا خوف خشیت اللہ پر توکل اللہ سے محبت اللہ اللہ کا ڈر خوف یہ ساری خیر کی چیزیں اس دل میں ہوتی ہیں اور آدمی زندگی بھر میں جو بھی اعمال کرتا ہے ان کا ارادہ بھی اس دل میں ہوتا ہے اور قیامت کے دن آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ایسا دل لے کر جائے جو گندگی سے پاک ہو صحیح سلامت ہو لا ملائن فرمان ولا بنون اللہ من اط اللہ بقلب سلیم قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد بلکہ انسان کو اگر کام آئے گا تو قلب سلیم ایسا دل جو صحیح سلامت ہو جس کے اندر کوئی برائی اور عیب نہ ہو ایسا دل جو بے عیب ہو یعنی اس کے اندر ریاکاری نہ ہو اس کے اندر اللہ کے حکموں کی مخالفت نہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ کہ دین کے معاملے میں نفاق کا معاملہ نہ ہو کہ باہر اور باطن میں اختلاف ہو اس کے یقین میں کمزوری نہ ہو شک نہ ہو اس کے کے دل اندر وہ اللہ کی بجائے دوسروں کو زیادہ چاہنے والا نہ ہو آدمی کو اپنے دل کی صلاح کرنا بہت ضروری ہے لیکن ان تمام خیر کے لیے جو بھی آدمی کو کرنا ہے چاہے ظاہری اعمال ہو یا باطنی اعمال ہو اس میں کہیں نہ کہیں آدمی کو ارادہ کرنا پڑتا ہے مجھ کو نیک انسان بننا ہے بہت اچھی بات ہے یہ ارادہ اس نے کیا لیکن ارادہ بھی یہ ناپاک ہو اگر نیک بننا ہے اس لیے کہ لوگ نیک کہیں تو اس کا یہ نیک یہ نیت ہی نیک نہیں سمجھ میں آ رہی بات بعض اوقات انسان کے نیک بننے میں بھی نیت نیک نہیں ہوتی ہے نیت نیک ہونا چاہیے اس کے بعد سے نیکی شروع ہوتی ہے نیت ہی گندی ہو آدمی نیک بن جائے تب بھی آدمی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے کتنا ہی پاکیزہ ہو گناہوں سے بچنے والا ہو نیکیوں کا کرنے والا ہو لیکن اگر اس کے پیچھے نیت اس کی صحیح نہیں ہے تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک پاکیزہ نہیں ہے ایسا انسان اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نمل اعمال بنیاد و ان نمال کل عمر اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہر انسان کے نامہ اعمال میں وہی لکھا جائے گا جس کی اس نے نیت کی تھی اگر اللہ کے لیے عمل تھا اللہ کے لیے اس کا لکھا جائے گا اگر اللہ کے لیے نہیں تھا شہرت کے لیے تھا یا دنیا کے مفاد کے لیے تھا تو ایسا عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے لہذا تسکیہ نفس کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دل کو پاک کریں سب سے پہلے اپنے دل کو ریاکاری سے پاک کرے بہت مشکل ہے وہ آدمی نادان جو کہتا ہو کہ اخلاق بہت آسان ہے اس لیے کہ شیطان کہیں نہ کہیں سے دل کے اندر ریاکاری کے جذبات ڈالتا ہے آدمی اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کرے کہ مجھ کو مقام لوگوں کے دلوں میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاں بنانا ہے وہ انتخاب کرے وہ چنے اللہ میں خالق میں اور مخلوق کے درمیان اس کو انتخاب کرنا ہے تجھ کو خالق چاہیے یا مخلوق تجھ کو اعلیٰ چاہیے یا گھٹیا تجھ کو قوی چاہیے یا کمزور تجھ کو باقی رہنے والا چاہیے یا فانی کون چاہیے تجھ کو ساری کائنات کا رب چاہیے یہ وہ چاہیے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے برہنہ کھڑا ہوگا کس کے پاس مقام بنانے کی کوشش کر رہا ہے کس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ جس کے لیے سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر پوچھے تو کہے کہ ہاں یہاں کمی رہ گئی ہے اس کے پاس مقام بنانا چاہتا ہے یا اس کے پاس مقام بنانا چاہتا ہے کہ جو ایک نیکی بھی اگر قبول کر لے تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس اللہ کو چھوڑ کے ایک انسان مخلوق کے پاس اپنا مقام بنانے کی کوشش کرے یہیں سے گندگی شروع ہوتی ہے یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے لہذا پہلی چیز ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کو گندگی سے پاک کرے ایک اللہ کے لیے نیکی کرنا ہے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو کھجور کی گٹلی کے برابر ہی کیوں آدمی صدقہ کرے اتنا ہی کرے لیکن اللہ کے لیے کرے دو رکت ہی پڑھ لے لیکن اللہ کے لیے پڑھے ایک آیت قرآن کی تلاوت کر لیں اللہ کے لیے کریں ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے اللہ کے لیے بولیں کسی ایک انسان کا کوئی دینی دنیاوی کام کر دیں اللہ کے لیے تعریف کے لیے نہیں لوگوں کے ہاں مقام بنانے کی کوشش کرنا اپنے مقام کو گھٹانے کی شروعات میں آدمی اپنی نگاہ میں گر جاتا ہے چاہے وہ دوسروں کے ہاں مقام بنا ہے لہذا پہلا کام کرنے کا یہ ہے اور اخلاص جو ہے بعض علماء نے کہا جیسے شیخ عبدالرزاق البدر نے کہا کہ اخلاص ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو خوش کرتی ہے الاخلاص خلق مریح مری اخلاص انسان کو خوش کرتا ہے خوشی کے اسباب میں سے اخلاص بھی ہے آپ نے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا اور آپ کو لوگ کیا دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ نے کیا لیکن یہاں کمی رہ گئی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اور بدلے میں لوگ وہ نہیں دیتے جس کے لیے آپ نے وہ کیا تھا کیا ہوتا ہے آپ کو دکھ ہوتا آپ کو لیکن آپ جب خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو کسی اور سے چاہیے نہیں اور آپ کو اللہ سے امید ہوتی ہے اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی بدلہ بہترین دیتا ہے تو آپ کے دل میں ہمیشہ خوشی رہتی ہے مخلوق ہمیشہ انسان کو ذلیل کرتی ہے مخلوق ہمیشہ انسان کو نا امید کرتی ہے اللہ رب العالمین ذلیل نہیں کرتا ہے جب عمل اللہ کے لیے ہو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرتا ہے اللہ اس عمل کو سراہتا ہے اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے کبھی وہ نا امید نہیں کرتا ہے بلکہ انسان کی امید اور اس کی طلب سے زیادہ عطا کرتا ہے لہذا ایک آدمی کو چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو اور اس کی اس کی زندگی میں دین آئے وہ پہلا کام یہ کریں ان نمل اعمال و اپنی نیت کو خالص کریں امام البخار رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کی شروعات اسی حدیث سے کی ہے بعض علماء نے اس کا سبب یہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ دیکھ یہ پورا دین تیرے سامنے میں رکھ رہا ہوں صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے اعمال آپ کی سنت اس سنت پر تو عمل کرے گا اس کے لیے اس اس کا کا علم حاصل کرے گا تو چاہے علم کے اعتبار سے تو اس کو پڑھے یا عمل کے اعتبار سے پڑھے یاد رکھ اگر تیری نیت خالص نہیں رہی تو یہ سارا عمل تیرے کام نہیں آئے گا یہ سارا علم بھی تیرے کام نہیں آئے گا تیری نیت صحیح ہونا چاہیے لہذا انہوں نے پہلی حدیث نیت کے نیت کی اصلاح اور اخلاص نیت کے اعتبار سے رکھیے لہذا اس کا ہم کو بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کریں علمی اعتبار سے ہو عبادتی اعتبار سے ہو حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے ہو یا اخلاق و آداب کے اعتبار سے ہو انفرادی زندگی کے اعتبار سے ہو سماجی مسائل کے حل کے اعتبار سے ہو ہم اللہ کے لیے کرنے والے بنے ایک لمحے کے لیے رک کے اپنے دل کا جائزہ لیں کس کے لیے کر رہا ہے اگر یہاں وہاں سوئی آپ کی جا رہی ہے اس کو صحیح کریں ایک اللہ کے لیے عمل کریں دل کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے بعض اوقات نماز میں قبلہ رخ آدمی ہوتا ہے لیکن دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا ہے آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کا رخ اللہ کی اللہ کی طرف رکھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے نمبر دو تزک نفس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی اپنے نفس کے تذکیر کے لیے وہ راستہ نہ اپنائیں جو سنت سے ثابت نہ ہو صوفیوں کی بربادی کس طرف سے آئی ان کے دل میں تذکیہ نفس کا جذبہ تھا لیکن انہوں نے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے دوسری قوموں سے طریقے لیے اپنے دل سے من گھڑ چیزیں بنائیں اور انہی مجاہدوں کو نفس کی اصلاح کا ذریعہ مانا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ امت میں شرکیات اور بدعات کی بھرمار ہو گئی ہے شرک اور بدعت کیوں عام ہوا انہوں نے اپنے تسکے نفس کے لیے نفس کی پاکی کے لیے نبوی طریقے کو نہیں اپنا ہے تسکے نفس کے لیے دوسرا اصول یاد رکھنے کا یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے اچھا انسان بننے کے لیے کوئی ایسا طریقہ نہ اپنائے جو سنت کے خلاف ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد جو آدمی ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں نہیں تھی تو ایسا عمل رد ہو جائے گا ایسا عمل مردود ہے اللہ کے نزدیک اس کو قبول نہیں کیا جائے گا لہذا کوئی آدمی کسی چیز کو نیکی سمجھ کر کرے اور اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائب علم پر نہ ہو وہ اپنی عقل سے کچھ بھی ایجاد کرتا ہے آپ دیکھیے صوفیوں کے ہاں اشغال اور ان کے ہاں مجاہدے ایسے ملیں گے جو بعض عیسائیوں کے پاس راہبوں سے انہوں نے لیے صوفیوں نے بعض مجاہدے راہبوں سے بھی لیے بعض مجاہدے انہوں نے سادھوں سے بھی لیے کیا کہیں گے آپ غور کریں کہتے ہیں اصل مقصود جو ہے نفس کو مجبور کرنا ہے اور نفس کو جو ہے اس کو تعویذ دینا ہے نفس کو ہم پابند بنانے کے لیے نفس توڑنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں اسی لیے ان میں داڑھی مونڈنے والے بھی ہوں گے بعض اوقات ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی نگاہ سے گر جائیں یہ بھی مجاہدے انہوں نے کیے کہ اپنے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے داڑھی مونڈ دی تاکہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو برا سمجھیں اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہ برے کام کرتے ہیں ان کو مکتومان کہتے ہیں ایسے بھی صوفیوں میں ان کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں لہذا یہ سب خرافات ہیں اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے آپ ایسا کام نہیں کر سکتے جو آپ کی عقل کی اپج ہو یا کسی ایسی قوم کا عمل ہو جو گمراہ ہے آپ کو اتباع کرنی پڑے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ساری خیر کی نیت کے باوجود بھی اچھی نیت ہے ہماری مقصود اچھا ہے ہمارا لیکن مقصود اچھا ہے اسی کے ساتھ ساتھ عمل بھی صحیح ہونا ضروری ہے وہ سنت کے پابند ہونا چاہیے لہذا بدعات سے آدمی اپنی زندگی کو پاک کرے ورنہ اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں مردود ہو جائیں گی نمبر تین آدمی چاہے کتنا ہی اچھا ہو اس سے غلطیاں ہوں گی اور آدمی کا یہ سمجھنا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی یہ خود غلطی ہے لہذا ایک آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو ناقص سمجھے یہ کمال کی شروعات ہے اپنے آپ کو ناقص تسلیم کرنا کمال کی طرف آدمی کا بڑھنا ہے ایک آدمی ہمیشہ اس بات کو تسلیم کرے کہ میں واقعی اللہ کا حق ویسے ادا نہیں کر رہا ہوں جیسے کرنا چاہیے میں واقعی نیک نہیں ہوں میرے اندر کئی کوتاہیاں ہیں میں نماز پابندی سے پڑھتا ہوں ویسی نہیں پڑھتا جیسی پڑھنی چاہیے میں پورے روزے رکھتا ہوں لیکن ان میں کمی رہ جاتی ہے آدمی اپنے آپ کو ساری نیکیوں کے باوجود بھی ناقص کوتا سمجھے اور اس کوتا کے لیے اللہ سے توبہ کرتا رہے اگر واقعی وہ گناہ گار ہے تو ایسا آدمی جب تک کہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے تصے نفس کی طرف نہیں آ سکتا ہے لہذا خیر کے راستے پر چلنے والا جس کو سالک کہا جاتا ہے جو آدمی رجوع کرنا چاہتا ہے اللہ کی طرف اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اپنے پچھلے گناہوں سے آگے وہ نیکیاں کر رہا ہے ٹھیک ہے آج سے میں سیدھا اچھا بن کر جیوں گا پچھلے گناہوں کا کیا کرے گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے تو آدمی کو چاہیے کہ اچھی زندگی کی شروعات اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ سے توبہ کرے آدمی کو چاہیے کہ وہ اگر نیک زندگی گزار رہا ہے تب بھی یہ دیکھے کہ اللہ کا جو حق میرے اوپر ہے اور میرے جو اعمال ہیں کیا واقعی میں اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں یا اس میں کوتاہی ہو رہی ہے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوتا ہی نہیں ہو رہی ہے لہذا یہ عبودیت کا کمال ہے کہ ایک انسان سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو ناقص سمجھے اس میں جو لذت ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں نہیں ہے اللہ کے آگے جھکانے میں جو لذت ہے وہ ایک انسان کو بڑا بننے میں نہیں ملتی ہے اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں ناقص سمجھنا یہ انسان کے معرفت کے کمال کا نتیجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدے میں کیا کہتے تھے لا اللہ ثنا ان علیک اے اللہ میں تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اللہ سے توبہ کر رہے ہیں وہ تو علیہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو ایک انسان کو چاہیے نماز سے سلام پھیر رہا آدمی کیا کہتا ہے پہلے اللہ کے بعد سوال اللہ ایک آدمی کو چاہیے کہ اس کو یہ احساس رہے میں نیکی کر رہا ہوں ایک اللہ کی توفیق سے میرا کمال نہیں ہے دو جو کر رہا ہوں وہ بھی پکا نہیں کام کچا کام ہے یہ احساس اس کو ترقی کی طرف لے جائے گا لیکن میں زبردست ہوں میرے جیسا کوئی نہیں اگر آدمی کے ذہن میں بات ہے ایسا آدمی زوال کی طرف جا رہا ہے یہ خود اپنی ذات میں ایک زوال ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم توبہ ندامت عین توبہ ہے یا ندامت توبہ کی اصل ہے آدمی میں ندامت ہونا چاہیے تزکیہ نفس یہ بھی ہے کہ ایک آدمی سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کی توبہ سرسری نہ ہو آج ہمارا حال کیا ہے اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا ہم زبانی توبہ ہماری ہے لیکن کیا واقعی آدمی کے دل میں شرمندگی اس کے لیے ہوتی ہے توبہ رسمی نہیں ہونا چاہیے آدمی گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس نہ ہو اور زبانی سطح پر آدمی اللہ سے توبہ اور استقبال کرے اس کی توبہ توبہ نہیں ہے جب تک کہ اس کے دل میں اپنے کیے پر پچھتاوا نہ ہو جب تک واقعی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے غلط کیا اپنے احساس جرم کے بغیر یہ قرار جرم اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتا اس کو یاد رکھیے احساس جرم ہونا چاہیے میں نے غلط کیا میں نے برا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا کیوں یہ احساس آئندہ اس کو گناہ سے روکے گا لیکن اگر اس احساس کے بغیر زبانی توبہ اگر اس نے کی تو آئندہ پھر کرے گا کیوں اندر احساس نہیں ہے انسان کی زندگی بدلتی کب ہے جب اس کی زندگی میں احساس آتا ہے لہذا ایک آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی فطرت ابھی زندہ ہے ابھی اس کا دل پتھر نہیں ہوا ہے غلطی ہر ایک سے ہوتی بھائی غلطی ہوگی لیکن غلطی کے بعد غلطی کا احساس نہ ہونا یہ دوسری اور بڑی غلطی ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ توبہ کی اصل کیا ہے توبہ کا مرکزی رکن کیا ہے کہ ایک آدمی کو اپنے کیے پر پچھتاوا لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے رکیں اگر ہم سے کچھ غلطی ہوتی ہے اور اپنے دل میں سوچیں جھانک کے دیکھیں کہ واقعی ہم کو احساس ہے کہ نہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہم کو ہم سے برائی ہوئی اور جب توبہ اللہ سے کریں تو اس شرمندگی کے احساس سے کریں کہ میں کیا ہم کو دکھاؤں گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آج میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لائق نہیں آدمی کو اتنا احساس ہو کہ اس کے لیے وہ احساس ہی آئندہ جرم سے گناہ سے رکنے کا ذریعہ بن جائے اسی لیے آپ نے فرمایا اندم توبہ ندامت عین توبہ ہے یعنی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں ندامت ہو نمبر چار آدمی سے غلطی اگر ہو جائے وہ اس کی بھرپائی کا بھی احساس رکھے اور کوشش کرے غلطی پر سے سرسری نہ گزر جائے بلکہ اگر ہماری زندگی میں غلطیاں آتی ہیں تو ان غلطیوں کے لیے ہم نیکیاں کر کے اس کی بھرپائی کرنے والے بنے ورنہ ایک کے بعد یہ غلطی پائل اپ ہوتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی اور پہاڑ بنتا چلا جائے گا آدمی توبہ کرے لیکن توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک آدمی نیکی بھی کرے تاکہ اس اثر کو اپنے قلب سے زائل کرے جو گناہ کی وجہ سے پیدا ہوا تھا اپنی کیفیات کو تبدیل کرنے کے لیے اگر اس سے غلطی ہوئی تو بھرپائی بھی اس کی کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ عید کنت واتبع وہ اطب تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللہ سے ڈرتا رہے تو جہاں کہیں ہو پہاڑ پر ہو بازار میں ہو مجلس میں ہو اکیلے میں تنہائی میں ہو اجالے میں ہو اندھیرے میں ہو لوگوں کے سامنے ہوں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو ہر حال میں اللہ سے ڈر کیوں عالم عالم اللہ کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اللہ ہر حال میں ہم کو دیکھ رہا ہے اللہ کا خوف لیکن اگر غلطی ہو جاتی اس کے باوجود شیطان کی وجہ سے نفس کی وجہ سے وہ اطب عصی عطر خاصا اگر تج سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر وہ اس برائی کو مٹا دیں گے ان الحسنات یذہبن سیئات یقینا یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں نہ صرف یہ کہ نامہ اعمال سے بلکہ دل سے بھی ان کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے دل سے بھی اثر ظاہر ہوتا ہے منفی کیفیات مثبت کیفیات میں بدل جاتی ہے مثبت کیفیات میں بدل جاتی ہے تو ایک آدمی کو چاہیے کہ جب برائی کچھ اس سے ہو جائے تو نیکی بھی کر لے تاکہ نظام میں قیامت کے دن اگر برائی آ جائے تو نیکی بھی آ کے اس کو برابر کرتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی نیکی اس باب سے کرے جس باب سے گناہ ہوا ہے مثلا کسی کا دل دکھا دیا اس سے معافی مانگے اس نیکی کے ذریعے سے نہ صرف اس کی معافی ملے گی توازو بھی پیدا ہوگی اور اللہ کا مقام بنے گا کیونکہ معافی مانگنا انسان کے مقام کو بڑھاتا ہے گھٹاتا نہیں ہے کسی کی غیبت کی ہے کسی پر تہمت لگائی ہے جن لوگوں کے درمیان اس کی برائی کی ہے ان لوگوں کے درمیان بتایا نہیں میری غلطی تھی میں نے جھوٹ بولا تھا میں نے تہمت لگائی تھی وہ ایسا نہیں ہے نفس بھی ٹوٹے گا اور آئندہ کبھی نہیں کرے گا ایسا اور اس کی عزت کا نقصان جو کیا تھا اس کی بھرپائی ہوگی اس طرح سے ساری چیزیں ماں باپ کا دل دکھایا مثلا جا کے نماز پڑھ رہا ہے معافی مانگ معافی مانگ اسی طرح سے اگر کسی کمال لوٹا تھا کہیں اور صدقہ کرنے کی بجائے اس کا مال اس کو دے تو نیکی اس باب میں سے ہو جس باب سے غلطی تھی یہ زیادہ بہتر ہے لیکن کبھی موقع نہیں ہوتا ہے تو پھر آدمی جو نیکی اس سے ہو سکے کرے تاکہ اس نیکی کی وجہ سے خیر کی کیفیات بھی دل میں پیدا ہو نام اعمال قیامت کے دن کے لیے تیار ہو گناہ کے مقابلے کے لیے اور توبہ بھی اللہ سے کرے تو یہ انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے اسی نے کہا وہ اتب سید الحسن تو برائی تجھ سے ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لی اس کو مٹا دے گی اس لیے کہ اللہ کا فائدہ ہے ان نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں لہذا زندگی میں ہو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی غلطیاں کرتے کرتے کرتے کرتے غلطیوں کا عادی ہو جاتا ہے آدمی غلطی کے بعد نیکی کرے یہ غلطی ہوگی نیکی کرے مثلاً کسی حکم میں آپ سے کوتاہی ہوئی آپ اپنے آپ کو سزا دیجیے دو رکعت اٹھ کے پڑھیے آدمی کا نفس نہیں چاہتا ہے جا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا پھر آیا دو رکعت پڑی جب بھی تو غلطی کرے گا میں نماز پڑھوں کبھی کچھ غلطی ہو گئی آج کل روزہ رکھوں گا میں سزا کے طور پر ایسی نیکی کرے جو نفس پر بھاری ہے تاکہ نفس گناہوں سے رکنے والا بنے آدمی کے اندر یہ چیز ہونا چاہیے نمبر پانچ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اپنا ڈاکٹر خود نہ بنے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ علماء کی ماتحتی میں رہے صرف اتنا ہی نہیں میں میرا علاج کر رہا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل علم کی ماتحتی میں رہے ورنہ بعض اوقات آدمی ایسے کام کرتا ہے جو علاج کے بجائے بیماری کو بڑھانے والے ہوتے ہیں لیکن علماء کی ماتحتی میں ایک طرف تو نفس ٹوٹتا ہے دوسری طرف ان کی نگرانی بھی ہوتی ہے اہل علم بتاتے ہیں کہ یہ مت کرو یہ کرو یہ بتاتے ہیں کہ یہ نیکی ہے ٹھیک ہے اس سے بہتر یہ نیکی ہے اس گناہ سے ایسے نہیں ایسے بچا جاتا ہے قرآن کا علم حدیث کا علم سنت کا علم ایک انسان اس علم کے ذریعے سے اور اس تربیت کے ذریعے سے اچھا بنتا ہے لہذا تص کے نفس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان علماء سے مربوط رہے ان سے جڑا رہے علماء سے دوری گمراہی کے دروازے کھولتی ہے علماء سے قرب ایک انسان کے لیے ان مجالس کی برکات کا ذریعہ بنتا ہے اور ان کی رہنمائی لینے کا ذریعہ بنتا ہے ماتحتی کا مزاج بناتا ہے اس لیے کہ آزادی انسان کے لیے ہلاکت ہے اور ماتحتی انسان کے لیے کامیابی شرط یہ ہے کہ وہ علماء انبیاء کے وارث ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العلما ورثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں جیسے انبیاء اپنی قوموں کی تربیت کرتے ہیں ان کی صلاح کرتے ہیں اسی ذمہ داری کے حامنین اہل علم ہیں کون جو اس علم کے حامل ہوں جو نبی لاتے ہیں قرآن اور سنت ان علماء کے ساتھ میں جڑا ہیں ان علماء کے ساتھ میں نہیں جو اپنی عقل سے اپنی رائے سے اور اپنی خواہشات سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں بلکہ ان کو گمراہ کر دیتے ہیں بلکہ ان علماء سے جڑا رہیں جو قرآن و سنت کے ماہر ہیں اور جو تقوا کی صفت سے متصف ہیں ایسے علماء سے جڑے رہنا ضروری ہے اس لیے کہ گمراہی کا دور ہے اور اس دور میں اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل علم کی ماتحتی میں رہیں علماء کو برا بولنا انسان کے دل کو بدنما کر دیتا ہے ایک آدمی جب علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ایسے آدمی کو ابن کے رحمۃ رحمت علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی علماء کے بارے میں اپنی زبان دراز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے دل کی موت دیتا ہے مرنے سے پہلے دل کی موت بصیرت اللہ اس کی چھین لیتا ہے اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں لہذا ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی علماء کی قدر کرے اور ان سے جڑا رہے اپنے آپ کو ان کے ماتحت رہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم علماء پر غالب آنا چاہتے ہیں اور علماء سے اپنی خواہشات منوانا چاہتے ہیں نہیں بلکہ ہم علماء کے ماتحت رہیں ان کا اکرام کریں ان سے جڑے رہیں ان سے استفادہ کرتے رہیں ان کی مجالس میں جاتے رہیں چھ آدمی علماء سے جو علم لے اس علم سے خود بھی فائدہ اٹھائے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دینی مجالس میں عمل کی نیت سے اور تبلیغ کی نیت سے ان مجالس میں جائے ان میں حاضر ہو آدمی کی علم کی مجلس میں نیت ہو کیا نیت ہو خالی سننا نہیں آج کل ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم کان کی لذت کے عادی ہو گئے ہیں ہاں ان کا بیان بہت زبردست ہے ایسا زور زور سے بولتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے آج بعض اوقات سنجیدگی کے ساتھ قرآن و سنت کا علم سکھانے والے علماء سے لوگ دور رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کے خطابات سنتے ہیں کہ جو بعض اوقات قرآن و سنت کے دلائل پر بھی اپنی بات نہیں کرتے ہیں اپنے دل سے کچھ بھی بولنے والے ہوتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر لذت پرستی ہوتی ہے ہم دینی مجالس میں بھی لذت کے لیے جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہماری دینی مجالس میں آنے کی نیت ہو کیا نیت ہو اپنے ایمان کی تجدید اپنے نفس کی اصلاح دینی مجالس میں ہم کیوں آئیں صرف علم کے لیے آئیں گے ایک وقت آئے گا برتن جب آپ کا بھر جائے گا کہیں گے آپ ہمارا برتن بھر گیا ہم سب سن چکے ہیں پندرہ سال سے سن رہے بیس سال سے سن رہے اب آنے کی ضرورت نہیں ہے سب سنا میں نے نیا کیا لائیں گے آپ تو آدمی کیا ہوگا دین مجالس سے رک جائے گا لیکن ایمان کی ترقی کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے آدمی آئے اللہ کی بات سن کر میرا ایمان بڑھ جائے نبی کی بات سن کر میرے دل میں ایمان تازہ ہو صحابہ کے واقعات طلب کے واقعہ سن کر میرے اندر شرمندگی آئے اور میں دیندار بننے والا بننے کی کوشش کروں میرے اندر ایمان کی تجدید ہو اس لیے دینی مجالس میں آئے میرے اندر تقوا پیدا ہو میرے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو میرے اندر خوف پیدا ہو اللہ تعالیٰ کا میرے اندر نیکیوں کی رغبت پیدا ہو میرے دل کی کیفیات تازہ ہو میرا ایمان تازہ ہو اس نیت سے آدمی آئے ایسا آدمی کبھی مایوس نہیں ہوگا ایسا آدمی جب مجلس میں بیٹھ کے اپنے دل کا جائزہ لے گا اثر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا اس کو اثر ہوگا جب طلب ہوتی ہے تب فائدہ ہوتا ہے جب طلب نہیں ہوتی ہے فائدہ نہیں ہوتا ہے پھر ایک وقت آئے گا آدمی بیٹھے گا مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں یہاں غلطی کر رہے دکھتا ہے یہاں غلطی کر رہے دکھتا ہے یہ برابر نہیں بولے وہ برابر نہیں بولے آدمی کا دل ایسا ہو جائے گا لیکن جب واقعی دل میں طلب ہوگی کوئی ایک بات ہے مولوی صاحب بولنے میں جملہ ادھر کا ادھر کر دیے تب بھی, بھی بات معلوم ہوگی کیا بول رہے ہیں دل پہ اثر ہوگا آخرت کی باتیں اور اسی طرح سے شیطان کے بارے میں نفس کے بارے میں قیامت کے بارے میں بتائیں گے قبر کے بارے میں بتائیں گے دل پہ اثر پڑے گا کیوں دل اثر لینا چاہتا ہے ہم دینی مجالس میں بیٹھے تو علم لینے کے لیے بیٹھے لیکن علم کے ساتھ اور علم کا اثر بھی زندگی میں ہونا چاہیے اس کو یاد رکھیں اور بہت اہم چیز ہے یہ بہت سارے لوگ شروع شروع میں دیکھیے آپ ایک دم دینی مجالس میں آگے آگے بیٹھیں گے ایک وقت آتا ہے وہ آتے ہی نہیں کیوں نہیں آتے اس لیے کہ ان کی نیت ہی یہ نہیں تھی کہ ہم زندگی بھر دین کی بات سنتے رہے اور ہمارے دل میں ایمان اور بڑھتا رہے وہ علم کے لیے آئے ان کا جب ڈبا بھر گیا وہ چلے گئے اس کے بعد ان کا علم ان کو نفع بھی نہیں پہنچاتا کیوں اس لیے کہ دینی مجالس میں اثر ہوتا ہے وہ اثر لینے کے لیے ہم دینی مجالس میں آئے اور پھر اس علم کو لے کر ہم دوسروں تک پہنچانے والے بنے ان کو اپنے ساتھ باندھ کے نہ رکھیں گھر میں جائے گھر والوں کے سامنے اس کا تذکرہ کریں دوست احباب میں بیٹھے ان کے سامنے وہ باتیں بیان کریں تاکہ ان کے بولنے سے اس کا اثر ہمارے قلوب پر اور ان کے قلوب پر بھی پڑے اور اس کا ثواب بھی ہم کو ملے جس علم کو نقل کرنے سے ان کی زندگی میں دین آئے گا لہذا تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی علم سے فائدہ اٹھانے کا مزاج رکھتا ہو اگر علم سے آدمی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو علم آدمی کو نقصان دیتا ہے القرآن حجت اللہ کا قرآن یا تو تیرے حق میں گواہ ہے یا پھر تیرے خلاف گواہ ہے حدیث میں کیا فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یا تو تیرے حق میں گواہ ہے تو اس کو بچانے والا بنے گا اور گواہی دے گا تیری اچھی یا پھر تیرے خلاف گواہی دے گا تو اگر علم انسان کو فائدہ نہ پہنچائے آدمی علم سے فائدہ نہ اٹھائے تو آدمی کو علم نقصان دیتا ہے کیسے قیامت کے دن پکڑ کا سبب بنے گا اور مدا عام علم جو جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا آدمی کو قیامت کے دن کا اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا لہذا علم حاصل کریں زندگی میں عمل لانے کی کوشش کریں علم حاصل کرنے میں نیت بھی عمل کی رکھیں کہ جو بھی بات سنوں گا عمل کروں گا جو بھی بات سنوں گا چیک کروں گا میں سالوں سے سن رہا ہوں میری زندگی میں عمل نہیں آیا اپنے آپ کو چیک کروں گا کہ جو بات بتا رہے ہیں مولوی صاحب خطیب یا مدرس میری زندگی میں اس پر کتنا عمل ہے اپنے دلوں کو ہم اس کا جائزہ لیں دینی مجالس میں اپنے ایمان کو تازہ کریں اپنی کیفیات دیکھیں دل کی کیا ہو رہی ہیں آخرت کی بات سن کے اگر دل کے اندر عقت پیدا نہیں ہو رہی ہے اپنے آپ سے ناراض ہو اپنے بارے میں فکر مند ہو قرآن سنت کی بات کا دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے تو یہ نہ کہیں یہ خطیب برابر نہیں ہے بلکہ یہ سوچے تیرا دل برابر نہیں ہے کیونکہ خطیب اپنے گھر کی نہیں بول رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بول رہا ہے اگر تیرے دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے تیرے دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے تو مطلب تیرا دل بگڑا ہوا ہے آپ دیکھیے ایک آدمی اگر آپ کے گھر والوں کی جو ہے کسی ایسی خبر دے جو آپ سننا نہیں چاہتے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا گنا چیز ہو گئی بولنے میں کیسا بھی بولیں وہ خبر آپ کے دل پر اثر ڈالتی ہے وہ مذاق میں بھی بولے گا تو آپ کے دل پہ اثر ہوگا سمجھ میں آ رہی بات کیونکہ آپ کا اپنی اولاد سے تعلق ہے ہنس کے بھی بولے گا تیرا بچہ گر گیا دیکھو گاڑی سے گر گیا وہاں پہ ہنس کے بول رہا ہے وہ کیا آپ بھی ہنسیں گے اس پر آپ کے دل پر وہ اثر ہوگا جو اس خبر کا ہے چاہے بولنے والا زبان اس کی چاہے لڑکڑاتی ہو توتلا بولنے والا ہو آدمی ہکلا کے بولنے والا ہو تبھی بھی اس کا اثر دل پر ہوگا کیونکہ اس کی نگاہ اس خبر پر ہے نہ کہ بولنے والے پر یہی بات ہمارے اندر ہونی چاہیے کیا ہم دھیان دیں اس پر کہ بات کیا ہے لیکن چونکہ ہم لذتوں کے طالب ہو گئے ہیں لہذا ہم بولنے والے کے انداز بیان سے متاثر ہوتے ہیں نہیں کہ ہم اس بات پر دھیان دیں جو بول رہا ہے وہ بول رہا کس کی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بول رہا ہے لہذا ہم دینی مجالس میں آئیں تو اپنے دلوں میں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آئیں یہ بہت ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علم لا لا ينتفع به ينفق منه في سبيل الله وہ علم جس سے آدمی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے اس علم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خزانہ ہو جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے علم وبال بنتا ہے اگر علم سے انتفاع نہ ہو آدمی کا حاصل کیا ہوا علم اگر اس کو نفع نہیں پہنچاتا ہے تو وہ علم اس کے لیے قیامت کے دن وبال بنے گا ہم یہ دیکھیں کہ جتنا ہم نے سیکھا ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں دیکھیے جو علم ہم نے حاصل کر لیا توحید کا ہو شرع احکام کا ہو رقائق کا ہو یا دقائق کا ہو آدمی نے جو بھی علم حاصل کیا ہے یہ دیکھے کہ میری زندگی میں اس سے کتنا فائدہ ہوا میں کتنا بدلا میرے علم نے میرے دل میں اور میری زندگی میں کتنی تبدیلی لائی اور اس علم کے ذریعے سے میں نے اپنے گھر میں میرے متعلقین میں کتنی تبدیلی کی کوشش کی میں نے کتنوں کی اصلاح کی اگر یہ چیز نہیں ہماری زندگی میں تو پھر اس علم نے ہم کو کیا فائدہ دیا یہ علم ہمارے لیے وبال بن سکتا ہے لہذا علم کے تعلق سے یہ یاد رکھیں کہ علم کے حصول میں عظمت علم کے ساتھ ساتھ انتفاع علم بھی ہونا چاہیے علم کی تعظیم ہو ایک ایسی سرسری قرآن و حدیث کو نہیں بعض سلب کا حال یہ تھا کہ حدیث کی کتاب بھی پڑھتے تھے تو وضو کر کے پڑھتے تھے آپ سوچیے حدیث بھی پڑھتے تھے باوضو پڑھتے تھے ہم اس کو غلو کہیں گے کیوں اس لیے کہ ہم سستی والے لوگ ہیں سستی والا آدمی جب کسی پابند کو دیکھتا ہے تو مطلب بہت زیادہ کر رہی ہے سلب کی زندگی میں تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درد دیتے تھے غسل کر کے آتے تھے اتر اتر لگاتے تھے اور پھر درد دیتے تھے حدیث مجلسوں کے اندر کسی نے پوچھا کہتے تھے میں حدیث کی تعظیم کرتا ہوں علم کی تعظیم اگر نہیں ہوگی تو علم زندگی میں تبدیلی نہیں لائے گا یاد رکھیے کہ انسان کے اندر جس کی جتنی تعظیم ہوتی ہے اس کی بات اتنی اثر کرتی ہے قرآن و سنت کی عظمت دل میں ہونا چاہیے اللہ کی بات کی عظمت ہونا چاہیے ہم اس عظمت سے سنیں اس کو سرتری نہیں سنیں کتابیں آدمی پڑھ رہا دیکھیے کیسے پڑھ رہا ہے واٹس ایپ پہ پڑھ رہا ہے حدیثیں پڑھ رہا ہے آیتیں پڑھ رہا ہے لیٹے لیٹے پڑھ رہا اس کی زندگی میں کہاں سے اثر آئے گا تعظیم زندگی میں اثر لاتی ہے علم کی تعظیم ہونا چاہیے ایک بات بھی اللہ کی سنی کوئی بول رہا ہے قرآن کی بات کوئی بول رہا حدیث دھیان سے سنے اس کو اللہ کی بات ہے اللہ اس کے رسول کی بات سن رہا ہے حدیث سن رہا ہے وہ عظمت دل میں اگر ہوگی ایک حدیث بھی زندگی تبدیل کر سکتی ہے ہر بات سے دل پر اثر ہوگا کیوں اس لیے کہ عظمت اس کی ہے عظمت ہے اس کی تو یہ بھی ہماری زندگی میں آنا ضروری ہے نمبر سات نماز کا اہتمام زندگی میں ہو اگر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرے اپنی اصلاح کرے ایک اچھا انسان بنے وہ اپنی زندگی میں نماز کو لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصلاۃ و نور اصلاۃ نور نماز نور ہے نماز نور ہے علماء نے کہا نماز نور ہے کا کیا مطلب نمبر ایک امام نوی نے کئی باتیں بیان کی ایک جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ معرفت کا نور پیدا کرتا ہے یہ سب سے عظیم شان عمل ہے سب سے پہلے قیامت کے دن کس چیز کی پوچھ ہونے والی ہے نماز اتنی عظیم شان چیز ہے نماز کے ذریعے سے ایک آدمی کے دل میں اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان اللہ کے تعلق کا نور پیدا ہوتا ہے علماء نے کہا یہ بھی ہے کہ نماز میں چونکہ وضو ہے لہذا وضو کے اعضا قیامت کے دن روشن ہوں گے اسی طرح سے جہنم میں بھی گیا آدمی پہچاننے والے جو جائیں گے جہنم سے نکالنے کے لیے وہ کن آزا ان کے سدے کے جو آزا ہیں سدے کی جو جگہ ہے پیشانی پر اس کی ان آزا جیسے آدمی کا چہرہ زمین پر ہوتا ہے سدے میں اس کے اثر سے ان کو پہچان لیں گے کہ نمازی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نور دے گا اسی لیے حدیث میں اسی طرح حدیث میں بھی آیا کہ جو لوگ راتوں میں اندھیروں میں نماز کے لیے جاتے ہیں مسجدوں کو جاتے ہیں قیامت کے دن ان کو کامل نور کی خوشخبری سنا یہ قیامت کے دن ان کے لیے نور ہوگا ان کے چہرے روشن ہوں گے ان کے لیے پلسرات پر نور ہوگا یہ نماز کی وجہ سے ان کے دلوں میں دنیا میں نور پیدا ہوتا ہے سیما فی وجوہ من سجود اللہ نے کیا فرمایا صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی علامت سدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ظاہر ہے لہذا نماز نور ہے نماز سے اللہ کا قرب انسان کو ملتا ہے اور دل میں نور پیدا ہوتا ہے یہی وہ نور ہے جو گناہوں کے اندھیروں سے اس کو نکالتا ہے ان اول من کا والمنکر یقینا نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نماز کیسے روکتی ہے انسان کے دل کے اندر بندگی اور قیامت کے دن کا احساس پیدا ہوتا ہے وقوم اللہ قانتین کھڑے رہو اللہ کے سامنے فرما بردار غلام بنے ہوئے ہیں آدمی کو احساس ہوتا ہے میں آزاد نہیں ہوں مجھ کو جواب دینا ہے اللہ کے سامنے میں غلام ہوں میں بندہ ہوں میرا مالک کون ہے اللہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری زندگی کا حساب لینے والا ہے اتنی ساری نعمتیں دی ان کا کیا حق ادا کیا اتنے حکم دیے ان کو پورا کیا کہ نہیں کیا اتنی چیزوں سے منع کیا رکا کہ نہیں رکا قیامت کے دن میرا مالک مجھ سے حساب لے گا حساب کا احساس گناہوں سے روکتا ہے حساب کا احساس انسان کو گناہوں سے روکتا ہے لہذا نماز نور ہے آدمی نمازوں کا اہتمام کرے فرائض کا اہتمام کرے جماعت کا اہتمام کرے سنن کا اہتمام کرے ممکن ہو تحجد کا اہتمام کرے نوافل کا اہتمام کرے آدمی جتنا ہو سکتا ہے نوافل کا اہتمام کرے مصیبتیں زندگی میں آتی ہیں وہ مصیبتیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں بعض اوقات آدمی اللہ سے دور ہوتا کبھی بدزن ہو کے کبھی کسی اور اعتبار سے کبھی اسباب میں کھو جاتا ہے آدمی نماز کی طرف متوجہ ہو یہ نصرت کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ کے قرب کا بھی ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کریم میں وہ سعین میں وصلاح اللہ کی مدد حاصل کرو کیسے صبر اور سلاد کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کانا اللہ حضب امر صلاح جب آپ کو کوئی چیز فکر والی پیش آتی ہے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز سے آدمی کے دل میں اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے اس کی سوچ اس کی بصیرت تازہ ہو جاتی ہے اس کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے لہذا آدمی نماز کا اہتمام کرے اس نفس کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے نمبر آٹھ آدمی سے غلطی ہو اس کو احساس ہو اور نیکیاں اس کو خوش کرنے والی ہونا کہ مال مال کے مقابلے میں اعمال اس کی قیمت اس کی نگاہ میں زیادہ ہو وہ نیکیوں کی فضیلت دیکھے اور قیامت کی میزان میں تلنے کو دیکھے اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کے ہاں کتنی اجر ثواب کی اور کتنی بڑی بڑی نعمتیں ملنے والی ان کو دیکھیں تو نیکی کرے اور خوش ہو ہر نیکی کے بارے میں اللہ کا شکر مانے نماز پڑھنے کی توفیق ملی روزے کی توفیق ملی ذکر کی تلاوت کی لوگوں کو امر بالمعروف کی توفیق ملی کسی کے کام آنے کی توفیق ملی آدمی اس پر سوچے اللہ کا شکر ہے میرا کمال نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دی اللہ کا شکر کرے اور اپنے دل میں نیکی کر کے خوش ہوں گناہ ہو جائے تو آدمی اس پر دل میں اپنے آپ پر پچھتائے تو نے غلط کام کیا اپنا محاسبہ کرے اپنے آپ کو ڈانٹے آئندہ کے نہ کرنے کا عزم کرے اللہ کے آگے شرمندہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منسرت حسنت ہو وہ سعت سید ہو وہ مؤمن ہے جس کو اس کی نیکی سے خوشی ہو اور گناہ سے اس کو تکلیف ہو برا لگے وہ آدمی مومن ہے اس بات کی علامت ہے کہ تیرا ایمان ابھی مرا نہیں ہے تیرا ایمان ابھی تازہ ہے تیرا ایمان زندہ ہے تیرا دل زندہ ہے تیرے دل میں ایمان ابھی مرا نہیں ہے مردار دل تیرا نہیں ہے بلکہ تیرے دل میں حساسیت ابھی باقی ہے لہذا یہ بھی ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری نگاہ میں نیکیوں کی قیمت اعمال کی قیمت مال سے زیادہ آدمی دنیا دنیا کے درہم اور دینار کو اس نگاہ سے نہ دیکھے جتنا نیکیوں کو دیکھتا ہے یہ اصل ہے ایک نیکی کے چھوٹنے سے اس کو غم ہو آپ کی اگر مان لیجیے آپ کا والٹ کھو جائے آپ کے پیسے اس کے اندر تھے اور کھو گئے کتنا غم ہوتا ہے آپ کو جمع چھوٹنے پر اتنا غم ہوتا ہے وہ بھی تو کچھ خیر ہے نا وہ بھی تو کام آنے والی چیز ہے اسی کی بنیاد پر تو جنت کے مرتبے طے ہوں مان لیجیے آپ کے پاس کچھ لابھ تھے اس میں سے کچھ ضائع ہو گئے اور آپ گھر لینے والے تھے ایک بڑی اچھی سوسائٹی میں اب آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں آپ نے کم تر جگہ پہ گھر لے لیا آپ کا دل نہیں چاہتا تب کیا کریں گے غم ہوتا ہے نا آپ کا یہی معاملہ آخرت کے اعتبار سے بھی تو ہو رہا ہے کہ ایک بڑی بڑی نیکیاں کر کے جنت الفردوس میں مقام مل سکتا تھا لیکن میری سستی کوتاہی اور میرے نکمے پن کی وجہ سے وہ میرا موقع ضائع ہو گیا اب معلوم نہیں جنت میں جاؤں گا بھی کہ نہیں کہاں میں مجھ کو مقام ملے گا اگر ملا تو فردوس کا موقع چھین گیا مجھ سے میں نے زندگی ضائع کر دی افسوس ہونا چاہیے انسان کو نیکی کے مواقع اگر ضائع ہوں افسوس ہو گناہوں کا ارتکاب ہو افسوس ہو انسان کو یہ ایمان کی علامت ہے کہ انسان کو نیکیوں اور گناہوں کے سلسلے میں دل میں احساس پیدا ہو اس لیے فرمایا کہ جس کو اس کی نیکی سے خوشی ہو اور گناہ سے تکلیف ہو یہ مومن ہے نمبر نو ایک آدمی گناہوں کو چھوڑنے والا وہ مہاجر ہو موت تک ہجرت یہ نہیں کہ ایک آدمی صرف جگہ چھوڑے بری جگہ چھوڑ کے اچھی جگہ جائے برا ماحول چھوڑ کے اچھے ماحول میں جائے یہ بھی ایک چیز ہے لیکن زندگی میں آدمی ہر اعتبار سے ہجرت کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حاجر مانا اللہ عنہ مہاجر وہ ہے مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہجرت کرے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہجرت کرے زندگی بھر ایک انسان کی ہجرت جاری رہتی ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی زندگی بھر ہجرت کرتا رہتا اور یہ اس کا امتحان ہے مخلوق سے خالق کی طرف ہجرت غفلت سے اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف ہجرت معصیت سے توبہ اور نیکیوں کی طرف ہجرت ایک آدمی زندگی بھر ہجرت کرتا رہتا ہے بدعات سے سنت کی طرف ہجرت آزادی اور رائے اور اسی طرح سے خواہش پرستی سے اتباع کی طرف ہجرت تعت کی طرف ہجرت ایک آدمی کو ہمیشہ ہجرت کرنا ہے ریاض اخلاق کی طرف ہجرت آدمی کو زندگی بھر ہجرت کرنا ہے وہ گناہوں سے ہجرت کرے اصل ہجرت ہے بنیادی ہجرت کیا ہے کہ آدمی ہجرت کے معنی کیا ہے چھوڑنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور آپ مدینہ گئے کیوں اس لیے کہ مکہ والے دین پہ چلنے نہیں دیتے تھے تو وہ دین میں رکاوٹ تھی لہذا مکہ چھوڑ کے آپ مدینہ چلے گئے تو ایک آدمی دین کی خاطر چھوڑے اللہ کی خاطر چھوڑے یہ اس کی زندگی کا بنیادی اصول ہو وہ دین کو چھوڑنے والا نہیں ہو وہ دین کی وجہ سے چیزوں کو چھوڑنے والا ہو وہ اللہ کو چھوڑنے والا نہ ہو اللہ کی خاطر چھوڑنے والا ہو یہ اگر زندگی اس کی بنتی ہے تو یہ آدمی کامیاب ہے یہ حقیقی مہاجر ہے جو اس کو ہجرت دنیا میں کرنا ہے اس کو یہ چھوڑتے رہنا ہے اللہ کی خاطر برائیوں کو وہ اللہ تعالی کی ناراضگی والی چیزوں کو چھوڑنے والا بنے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے نہیں کروں یہ مزاج اس کا بن جائے یہ آدمی کامیاب ہے اس سے پہلے کہ وہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے ایک دن ہم کو دنیا چھوڑنا ہے اس میں ہمارا انتخاب نہیں ہے اس میں ہماری ہماری ہماری کوئی رائے نہیں ہے جاؤں نہیں جاؤں جانا ہی ہم دنیا چھوڑنا ہے دنیا کو ویسے بھی ہم کو چھوڑنا ہے ہم اللہ کی خاطر چیزوں کو چھوڑنے والے بھی ہیں کہ یہ چیز بری ہے اللہ نے اسے منع کیا ہے یہ حرام مال ہے اللہ کی خاطر چھوڑے یہ شراب ہے اللہ کی خاطر چھوڑے یہ جوا ہے نہیں اللہ نے منع کیا اللہ کے لیے وہ اللہ کے لیے چھوڑنے والا بنے یہ بھی نہیں کہ اپنی عزت کے لیے چھوڑنے والا بنے جا تو رہا تھا شراب پینے کے لیے لیکن لوگوں نے دیکھ لیا اب بستی میں نام خراب ہوگا لوگوں کے لیے چھوڑا اس نے نہیں اللہ کے لیے چھوڑے تو ایک آدمی اللہ کے لیے چھوڑنے والا بنے اسی لیے فرمایا المہاجر من حجر ما نہ اللہ عنہ واقعی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی خاطر یعنی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنے والا بنے نمبر دس ایک آدمی اپنے آپ کو دنیا میں دنیا کو اپنے لیے قید خانہ سمجھے اللہ کے نبی صلی اللہ یعنی دنیا میں مگن نہ ہو جائے ماشاء اللہ مزہ آ رہا ہے یہاں پہ بہت ہمیشہ رہنے والے حضرت نہیں جانا یہاں سے ایک دن دنیا چھوٹنی ہے چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو چاہے وہ اقتدار والا ہو یا اس کا کوئی سننے والا نہ ہو مرد ہو یا عورت ہو دنیا سے جانا ہے اور دنیا میں جتنا وقت رہنا ہے اس کی نوعیت کیا ہے موج مستی کرنا ہے ساری تمنائیں پوری کرنا ہے نہیں یہاں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے یہاں پر پابند زندگی گزارنا ہے یہ موج مستی کے لیے نہیں ہے یہ پابندی کے لیے ہے مومن کی مینٹالٹی صحیح ہو اس کا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ایسا نہ ہو جسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی چار دن کی زندگی ہے موج مستی کر لو کوئی چیز رہنا نہیں چاہیے ہاں آرٹیکل آتے ہیں نا کہ اتنے علاقے ہیں مرنے سے پہلے تم کو یہاں وزٹ کرنا چاہیے اتنے کھانے ہیں مرنے سے پہلے کھا لینا چاہیے اتنے کپڑے ہیں مرنے سے پہلے پہن لینا چاہیے اتنی چیزیں جو مرنے سے پہلے تم کو کر لینا چاہیے آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی دنیا اس لیے ہے کہ یہاں موج مستی آدمی کرے موت آ جائے گا یہ چھوٹ جائے گا یعنی گویا کہ دنیا اپنی خواہشات پوری کرنے کی جگہ اس کے لیے مومن کے یہ دنیا ذمہ داریاں پوری کرنے کی جگہ ہے خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت ہے لیکن کافر کے لیے کیا ہے جنت تو ہے نہیں تو پھر جنت کون سی ہے یہی ہے جو نعمتیں ملی موج مستی کر لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دنیا سے جن المومن وہ جنت القافر ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کافر کے لیے جنت ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندیاں رکھی ہیں یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا اس کی مرضی نہیں ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں کروں نہیں اللہ نے منع کیا ہے میرا دل نہیں کر رہا کرنے کے لیے کرنا پڑے گا کیوں اللہ نے حکم دیا ہے میرے دل کا کچھ بھی نہیں یہاں پر اللہ رب العالمین کے حکموں کے پابند اور تابع ہو جانا قاعدہ ہے یہ پابندی جیل میں کیا ہوتا ہے ذرا ٹہل کیا ہوں کیا بیڈ اندر میرا دل چاہ رہا آج مجھ کو یہ کھانے کے لیے ملے جو دیے وہ کھا میری شادی کے کپڑے لاؤ وہ پہننا چاہتا ہوں نہیں جیل کا ڈریس پہننا پڑے گا جاؤں کے گھر کو ملنا ہے کھلا کو نہیں جا سکتا آپ دیکھیے اس کی مرضی نہیں نہ کھانے پینے میں نہ لباس میں نہ ٹہلنے میں گھومنے پھرنے میں نہ آزادی میں نہیں چلے گی اس کی دنیا ایسی کس کے لیے مومن کے لیے یہاں کوئی ڈنڈا لے کے فرشتہ کھڑا ہوا نہیں اس کے لیے یہ اس کی سوچ ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ تو پابند ہے یہاں پر تو آزاد نہیں ہے مومن کے دل میں ہمیشہ بات اس کی آتی رہتی ہے کہ تو پابند ہے آزاد نہیں ہے کس کا پابند ہے اللہ کے حکموں کا تو یہاں قید میں ہے اور مومن کا دل دنیا میں لگتا نہیں جیسا جیل میں قیدی کا نہیں لگتا ہے مان لیجیے اس کو بولیں گے کام کر صاف تیرے لیے اچھا ہم اے سی کر دیتے ہیں کھانے بھی تجھ کو دیں گے تو یہی رہے کہ نہیں اس کو گھر جانا ہے میں جھوپڑے میں رہتا ہوں وہ جھوپڑا میرا ہے وہاں میں جو چاہے کر سکتا ہوں یہاں مجھ کو قید میں مت رکھو مجھ کو جانا ہے کیوں اسے نکلنا چاہتا ہے مومن کا دل دنیا میں اٹکا ہوا نہیں ہوتا ہے اس کا دل آخرت سے جڑا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جب جتنا اللہ نے رکھا ہے کب موت آئی کب جنت میں گیا کب اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی اس کا اللہ سے اس کی اللہ سے محبت اس کی آخرت کی طلب جنت کا شوق اس کو دنیا میں دل لگانے نہیں دیتا وہ چاہتا ہے کہ قیامت کا دن آئیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار اس کو نصیب ہو جنت میں جائے جنت کی نعمتوں سے وہ مستفید ہو کھائے پیے وہاں موج کروں گا میں یعنی اگر اللہ نے دیا تو ڈرتا بھی ہے وہ لیکن اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے نیکیوں کا قبول کرنے والا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے وہ نیک زندگی گزارتا ہے تاکہ اس کو اعلیٰ زندگی جنت والی ملے لہذا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے مومن کو چاہیے کہ واقعی وہ اپنے مزاج کو ایسا بنائے یہاں اس مومن کی بات ہو رہی جو واقعی مومن ہے اگر ہمارے لیے دنیا قید خانہ نہیں ہے تو یہ ہمارے ایمان میں نقص کی علامت ہے اگر ایمان واقعی ہمارا کامل ہوتا قوی ہوتا تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے بارے میں بتلا رہے ہیں ان کو محسوس ہوتا لیکن اگر دل یہاں لگا ہوا ہے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ایمان میں کچھ کمی ہے اور یہ کافر کے لیے جنت ہے نہ کھاتا پیتا گھومتا پھرتا رہتا ہے پھر فرشتے آ کے دبوچ کے اس کو لے جاتے ہیں اور موت کے بعد قید خانے میں ڈال دیتے ہیں اس کے لیے وہاں قید ہے یہاں آزادی ہے مومن کے لیے یہاں قید ہے وہاں آزادی ہے اس کی چوائس ہے دونوں میں سے جو چاہے چنے دونوں میں سے ایک آزادی ملے گی ایک قید خانہ ملے گا کہاں چاہیے دنیا میں وقتی قید خانہ چاہیے تاکہ ہمیشہ کی آزادی ملے یا دنیا میں وقتی آزادی چاہیے کہ ہمیشہ کا قید خانہ ملے آدمی کو دونوں میں سے چننا ہے لہذا مومن اس کو چنتا ہے گھٹیا نعمتوں میں قید ہونا زیادہ اچھا ہے اعلیٰ نعمتوں سے محروم ہونے سے اور یہاں تھوڑا بہت تکلیف اٹھا لیے چلے گا وہاں کی آخرت کی تکلیف کون مول لے گا لہذا مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا یہاں سے جلدی سے جانا ہے لیکن خودکشی نہیں کرتا ہے بلکہ انتظار میں رہتا ہے کہ بس جتنا جینا ہے جی لیں گے جیسا روکھا سوکھا کھا لیں گے پھٹا پرانا جیسا پہن لیں گے ہم لوگ جیسی بھی چاہے زندگی گزار لیں گے کم نعمتوں میں دل نہیں لگائیں گے یہ باغ میں ٹہلنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے آ گیا اس کی نگاہ لذتوں پر نہیں بلکہ ذمہ داریوں پر ہوتی ہے یہ مزاج ہمارا اگر ہے تو ہمارا تذکیہ کافی حد تک ہوا ہے اگر نہیں ہے تو ابھی بہت دور جانا ہے ابھی سفر بہت لمبا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں نمبر گیارہ یہ حقیقت یاد رکھنا چاہیے کہ ابتدائی مرحلے میں خصوصاً ایک آدمی کو کم کر دیں بہت زیادہ ہے ہاں؟ سب کو بن کے میں بہت زیادہ سبز ہوئے ہاں سب کا نمائندہ بن کے بول رہا ہوں میں سب بول ہیں کہ ڈر رہے ہیں کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے تھوڑا کم کر دیں اسی کو جنت الجنت بالمکاری و حفت النار و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو نفس کے لیے بڑی کراہت والی ہے اور جہنم کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو شہوت والی ہے شہوتوں نے جہنم کو ڈھانپ رکھا ہے جنت چھپی ہوئی ہے کیوں اس لیے کہ نگاہوں کے سامنے وہ تکلیفیں ہیں جو نیک اعمال میں انسان کو ملتی ہیں ان تکلیفوں کو دیکھ کر آدمی جنت سے محروم ہو جاتا ہے کیوں اس میں واقع نہیں ہونا چاہتا ہے رک جاتا ہے اگر صرف تمنا پر ہوتا تو ہر آدمی جنت کی تمنا کرتا اور کرتا ہے لیکن جنت میں جانے کے لیے تکلیف والے راستے سے گزرنا پڑتا ہے آدمی اس راستے کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے کون اتنی مصیبت اٹھائے جنت میں جانے کے لیے اتنا مجاہدہ کرنا پڑے گا لہٰذا اس پر جب نگاہ جاتی ہے تو وہ پردے کی طرح انسان کے سامنے ہوتا اس کے پار جنت کی نعمتیں آدمی کو دکھائی نہیں دیتی ایک آدمی کے سامنے جب ایک تکلیف ہو اس کے پار راحت ہو آدمی اس تکلیف کو دیکھ کے راحت کو نہیں دیکھتا ہے اسی طرح سے جہنم کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو انسان کے نفس کو بڑی مرغوب ہیں کیا ہوتا ہے آدمی ان چیزوں میں کھو کے آگے بڑھتا ہے اور اس جہنم میں چلا جاتا ہے امام نوی فرماتے ہیں ایک پردے کی طرح ہے کہ ایک آدمی ان لذتوں کو دیکھ کر اس کے آگے بڑھتا ہے اور جہنم میں گر جاتا ہے لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ نیکیوں کے سلسلے میں ان کے مجاہدے کو دیکھ کر رکے نہیں بلکہ مجاہدے سے گزرے تاکہ جنت اس کو نصیب ہو اور وہ لذتوں کو دیکھ کر ان میں واقع نہ ہو کیوں اس لیے کہ لذتیں انسان کو جہنم کی کھائی میں لے جانے والی ہیں وہ انجام کو دیکھنے والا بنے تسکین کے کیا ہے اس کی نگاہ اتنی باریک بھی ہو وہ گہرائی کے ساتھ دیکھنے والا ہو وہ چیزوں کے انجام کو دیکھنے والا کہ یہ تکلیف ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا انجام کیا ہے جنت تو تکلیف آسان ہو جاتی ہے یہ راحت ہے لذت ہے لیکن اس کا انجام کیا ہے جہنم آدمی رک جاتا ہے جب آدمی معال کو دیکھتا ہے جب انجام کو دیکھتا ہے تو پھر اس کام کے سلسلے میں اس کی رائے صحیح ہو جاتی ہے لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہے اس کے انجام کو دیکھیں اس کے پیچھے جنت ہے یا جہنم ہے اس کے کرنے میں جنت ملے گی کہ جہنم میں جاؤں گا جب وہ احساس تازہ ہوگا تو آدمی کے لیے اس کام کو کرنا اگر نیکی ہے یا اس گناہ سے بچنا آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے نمبر بارہ اپنے وقت اور اپنی صحت کی قدر کرنا ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں یہ وقت ہی ہے جو ایک آدمی کو آخرت کے اعتبار سے کامیاب اور ناکام کرتا ہے ان السان الفی خسر قسم زمانے کے انسان گھاٹے میں خسارے میں انسان کے گھاٹے کو اور خسارے کو بتانے کے لیے اللہ نے وقت کی قسم کھائی کیونکہ ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو وہ ہماری زندگی ہے ہمارا وقت ہے وقت ختم کا مطلب کچھ نہیں کر سکتا آپ دیکھیے ایگزام ہال میں کیا ہوتا ہے بچے سوچتے رہتے سوچتے رہتے جواب آخر میں بہت سارے یاد آتے ہیں سر سر میں لکھتا ہوں لکھتا ہوں ذرا یاد آیا مجھ کو ٹائم ختم ٹائم ختم میں لکھ سکتا ہوں پاس ہو سکتا ہوں مارکس مل سکتے ہیں ہاں, ہاں، لیکن ٹائم ختم اگر آدمی سب کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے وقت بہت قیمتی چیز ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مقبول ان کی من الناس اور صحت و صحت معاشیت کی طرف لے جاتی ہے صحت میں آدمی لذتوں کے پیچھے خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے بیماری میں ویسے ہی پڑا رہتا ہے بیمار آدمی کو خواہشات نہیں سوچتی ہیں وہ چاہتا ہے کہ کم سے کم ٹھیک ٹھاک اوکے تو ہو جاؤں لیکن جب صحت آدمی کو ملتی ہے تو آدمی گناہوں کی طرف جاتا ہے کیوں اس لیے کہ گناہوں کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے پھر اگر اس کے ساتھ وقت بھی جمع ہو جائے انسان کے پاس تو پھر آدمی جی بھر کے گناہ کرتا ہے لیکن ایک آدمی اگر آخرت اس کی نگاہ میں ہو تو وہ اپنی صحت کو اور اپنے وقت کو بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے اور اس نعمت کو اعلیٰ نعمتوں کے حصول میں استعمال کرتا ہے جو نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے صحت کی نعمت ہے وقت کی نعمت ہے یہ دنیا کی گھٹیا نعمتوں کے لیے نہیں ہے یہ آخرت کی اعلیٰ نعمتوں کے لیے ہے ہاں دنیا کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ہے تاکہ آخرت کی اعلیٰ نعمتیں حاصل کریں ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے اوقات کی تنظیم کریں اپنے اوقات کو گناہوں میں اللہ سے غافل ہونے میں یا دوسروں کو غرض پہنچانے میں نہ لگ رہا ہے بلکہ اپنے اوقات کو نیکیوں میں لوگ اپنے حقوق ادا نفس کے حقوق اور جو اس کے متعلقین ہیں ان کے حقوق ادا کرنے میں لگا ہے آج وقت ضائع کرنا بہت آسان ہو گیا ہے آپ بھی وقت ضائع نہ کریں اس لیے کہ وقت زندگی ہے وقت زندگی کا ایک حصہ ہے ایسے کئی حصے ہم نے ضائع کر دیے اگر تو زندگی ضائع کر دی ہے ایک دن کیا ہے زندگی کا حصہ ہے زندگی کہاں ہے تو یہی تو زندگی جو جی رہے ہیں ہم لوگ بھائی زندگی کس کو کہتے ہیں جو روزانہ دن آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے یہ دن یہ یہ زندگی ہماری اگر ہم نے سارے ایام برباد کر دیے تو مطلب اپنی زندگی برباد کر دی اپنے اوقات کو نیکیوں میں لگائیں اپنے اوقات کو حقوق کی ادائیگی میں لگائیں اور جو صحت کے ایام ہیں ان صحت کے دنوں میں وہ کام کریں جو ہم بیماری میں نہیں کر پائیں گے ان کو ٹالیں نہیں آدمی ٹالتا رہتا ہے ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ بیمار ہو جاتا ہے پھر چاہتا ہے یہ نیکی کرتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے افسوس کرتا ہے صحت کے دنوں میں آدمی وہ نیکیاں کر لیں جو بیماری میں نہیں کر پائے گا لہذا ایک آدمی اپنے اوقات اپنا ٹائم اور اپنا جسم اس کا صحیح مصرف تلاش کریں اپنے وقت کو صحیح چیزوں میں انویسٹ کریں اب دیکھیے ایک آدمی آپ کبھی راستے میں آپ نے کسی آدمی کو دیکھا جو جیب میں سے پیسے نکال کے ڈالتے جا رہا سو کے نوٹ پچاس کے نوٹ ہاں دس کے نوٹ پھینکتے جا رہا پھینکتے جا رہا پھینکتے جا رہا کبھی پانی میں ڈالتا ہے کبھی گٹر میں نالی میں ڈالتا ہے کبھی ادھر ہوا میں اڑا دیتا پھینک دیا ایک دم نہیں چاہیے مجھ کو کسی کو دیکھا آپ نے پہلا اگر کسی کو دیکھ بھی لیا تو آپ کہیں گے یہ پاگل ہے یہ شراب پیا ہے یا پھر نوٹ نکلی ہے آدمی سوچے گا کیوں ایسا نہیں کرتا آدمی ایسا نہیں کرتا نہیں کرنا چاہیے بلکہ آدمی منع کرے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں کیا ہوا تم کو کیونکہ اس کو معلوم ہے پیسہ کتنا قیمتی ہے کیا ہم وقت اس سے زیادہ برے طور پر استعمال نہیں کر رہے ادھر ڈال دیا ادھر ڈال دیا ادھر ڈال دیا بری ہے پھینکا کہیں بھی پھینک رہے وقت کو وہ پیسہ واپس اٹھا کے جیب میں ڈال سکتا ہے اگر زمین پہ پھینکا بھی ہے تو وقت اگر کہیں پھینک دیا واپس اٹھا کے نہیں ملنے والا ہے گیا ہوا پیسہ واپس آتا ہے وقت واپس نہیں آتا ہے وقت کی قدر کریں اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں اللہ کی تعات میں استعمال کریں اپنے اور دوسروں کے حقوق میں استعمال کریں ان کی ادائیگی میں اور اسی طرح سے صحت کو صحیح استعمال کریں یعنی کہ صحت ہے تو آدمی صحت مند ہے اس صحت کو زینت بنا کے لوگوں کو لبھانے میں استعمال کریں یہ گندگی دیکھیے بہت سارے نوجوانوں کا کیا حال ہے ہیلتھ بنائیں گے باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں کار کے لیے لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لڑکیوں کو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو لبھانے کے لیے یہ کیا ہے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے میں نہیں گھر کے کسی کام میں وہ نہیں ہے لیکن صحت مند بن کے لوگوں کے لیے ماڈل بنا ہوا ہے صحت اس کے لیے نہیں ہے صحت کا صحیح استعمال کرے آگے دوسروں کے کام آئے اپنے گھر والوں کے کام آئے تو صحت اور وقت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے یہ عقل مندی ہے اسی طرح سے تیرہ اعمال میں اپنی استطاعت کو استعداد کو محفوظ رکھیں غلو نہ کریں یہ بھی ضروری بعض اوقات انسان کو آخرت کا خوف ہوتا ہے جنت کا شوق ہوتا ہے لیکن اس میں وہ اپنے آپ پر ایسا بوجھ ڈالتا ہے جو اللہ نے اس پر نہیں ڈالا ہے ایک پہلو یہ بھی ہے ایک پہلو یہ کہ آپ بھی سستی کرے کرنے کے کام نہ کریں کا ایک پہلو دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک آدمی غلو کرنے والا بن جائے اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اپنے اوپر لے لے یہ آدمی بھی ناکام ہوتا ہے اگر ہم اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا لا برمائیں اللہ ہم کسی شخص کو ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتے جو اس کی استطاعت میں نہ ہو آدمی بے وجہ ایسے بوجھ اعمال کے اپنے اوپر لے لے جن کے نبھانے کی طاقت اس میں نہ ہو غلو ہمیشہ تر کے عمل کی طرف لے جاتا ہے بعض اوقات آدمی اتنا زیادہ کر لیتا ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے وہ نبھا نہیں پاتا ہے ایک صحابی کا قصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جب معلوم ہوا کہ روزانہ رات میں ارادہ انہوں نے کیا کہ میں کبھی سوؤں گا نہیں اور تعاج پڑھوں گا اور کبھی میں کھاؤں گا نہیں میں روزہ رکھوں گا دن میں روزہ رکھوں گا رات میں تاجر اور ہمیشہ ایسا کروں گا آپ نے ان کو ان کو کہا تم ایسا کر رہے ہو ہاں کا مت کرو ایسا کیوں ایسا کرو گے تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی اور تمہارا جسم لاغر ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہا تمہارے جسم کا تمہارے پر حق ان علی نفسی کا علیہ کا حق کر ان علی زوجی کا علیہ کا حق کر ان علی زوری کا علیہ کا حق کر تیرے اوپر تیرے جسم کا حق ہے تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے تو بعض اوقات انسان آخرت کی فکر میں جنت کے حصول کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے ایسے بوجھ اپنے اوپر لے لیتا ہے جو اٹھا نہیں سکتا ہے لہذا آدمی اعمال کرے نوافل میں اپنی استطاعت دیکھ کے کرے اور اتنا عمل لے جس کو پابندی سے کر پائے گا ایک دن کا جذبہ اور آدمی بہت سارا عمل کرے پھر چھوڑے رکھے ایسا نہ کرے بلکہ اعمال کو پابندی کے ساتھ کرتا رہے آپ نے فرمایا خود من العمل ما تطیقون اعمال میں سے اتنا اختیار کرو اتنا عمل لو جتنے کی تمہارے اندر طاقت ہے لہذا آدمی اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق کرے روزانہ کتنا قرآن پڑھنا ہے ایک مقدار دیکھے کہ میں ہر ہر دور میں کر پاؤں گا اس کو ذکر کریں اذکار یاد کریں اسی طرح سے ان کا اہتمام کریں اتنا عمل کریں جتنا اس کی پابندی اس سے ہو سکتی ہے پابندی سے عمل کریں اتنا عمل لے جتنے کی طاقت ہاں یہ نہیں کہ فرائض میں آدمی سوچے کہ مجھ سے دو نمازیں ہو سکتی پانچ وقت کی نہیں ہو سکتی یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ یہ نوافل کے بارے میں فرائض کے بارے میں نہیں ہے نوافل میں سے اتنا کرے جتنا وہ ہمیشہ کر سکتا ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی غلو نہ کرے یہ بھی ہے بعض اوقات طلب کے حالات آدمی دیکھتا ہے اور اتنی طاقت اس میں نہیں ہوتی ہے جیسے مثلا دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فلانی جنگ میں اپنا پورا مال صدقہ کر دیا تیرے اندر ہے طاقت اور بیوی سے بھی ملنا ہے گھر پہ جا کے سارا مال دے دیا میں نے پوری جیب میں جتنے تھے ایک غریب کو دے دیے تو نہیں کر پائے گا گھر پہ جا کے افسوس کرے گا میں نے کیوں اور اس کا گھر ڈھونڈ کے کہے گا واپس لاؤ پیسے کیوں اس لیے کہ اس وقت میں جذبہ تھا لیکن اس کے انجام پہ غور نہیں کیا کہ میں نبھا پاؤں گا کہ نہیں آدمی کو چاہیے کہ اتنا بوجھ اٹھائیں اتنا اعمال کا بوجھ اٹھائیں جتنے کی طاقت ہے یہ نہیں کہ خام خواہ جذبے میں آ کے ایسے کام کر جائے جس کی طاقت اس میں نہیں ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے نمبر چودہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم مزاج ہو بعض اوقات تقوا کے نام پر آدمی میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آدمی دیندار ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں تلاوت کرتا ہوں کتابیں پڑھتا ہوں اور میں سب ادھر کا ادھر کہیں حرام میں نہیں پڑھتا ہمیشہ حلال سے حلال کماتا ہوں یہ سب کرتا ہوں تعجد پڑھتا ہوں برابر روزانہ اتنے سال سے پڑھ رہا ہوں باقی سارے لوگ نکم میں ہیں یہ تعجد نہیں پڑھتے ہیں وہ فلاں نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں یہ ایسے نہیں ایسے دل میں مخلوق کی حقارت آتی ہے اپنی بڑائی آتی ہے گھمن پیدا ہوتا ہے تقوا اگر گھمن پیدا کریں تو وہ تقوا نہیں ہے تقوا گھمن پیدا نہیں کرنا چاہیے تقوا آجزی پیدا کرنا چاہیے تو تزکیہ نفس آپ دیکھیے بعض بابا قسم کے لوگ ہوتے ہیں تزکیہ نہیں ہوں ان کے اندر گھمن ہوتا ہے کبھی مریضوں کو گالیاں دے دیں گے کبھی جوتے پھینک کے ماریں گے کبھی ایک دم ٹھاٹ سے بیٹھیں گے یہ کیا ہے یہ نہیں ہے یہ جھوٹ ہے واقعی دیندار انسان واقعی وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا ہے اس میں گھمنڈ نہیں ہوگا کیوں وہ کہتا بڑا کوئی نہیں ہے بڑا اللہ ہے حقیقی بڑائی کس کے لیے ہے اللہ کے لیے میں چھوٹا ہوں اپنے چھوٹے ہونے کا احساس اس کو نرم بنا دیتا ہے ہاں وہ سختی کرتا ہے کہاں جہاں سختی ضروری ہے وہ حفظ نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے وہ امر الہی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اس کی حدود توڑنے پر اس کو اللہ کی وجہ سے غصہ آتا ہے کمال انسان کا یہ ہے کہ اس کا اس کی رضا اور اس کا غرب دونوں اللہ کی خاطر ہو جائے وہ اللہ کی بڑائی کی وجہ سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے کیونکہ اللہ کی بڑائی اس کو معلوم ہے اور یہ چیز نرمی پیدا کرتی ہے پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کو معاف کرتا ہے صبح شام بندے گناہ کرتے ہیں اللہ ان کو صبح شام معاف کرتا رہتا ہے توبہ کریں زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا بندوں کے ساتھ بندوں کے گناہوں کے باوجود ان کو رزق دینا اور بندوں کا توبہ زندگی بھر کے گناہ بھی ایک بار توبہ کر لیے مرتے وقت میں پھر بھی معاف کر دینا یہ اس کے دل میں بات پیدا کرتا ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے تو مخلوق کی غلطیوں پر بھی اس کے اندر نرمی ہوتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ نرم سلوک کرتا ہے وہ سختی نہیں کرتا ہے لوگوں کو معاف کرتا ہے لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے ان کا اکرام کرتا ہے ان کی ان کا دل نہیں توڑتا ہے یہ نرمی یہ واقعی یہ زینت ہے یہ خیر ہے نرمی اندر آدمی کے اندر ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماکان رف کو پیش ہے اللہ جانا ہو ولا نزع من شيء الا شاہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے جس میں نرمی جس شخص میں جس انسان میں نرمی ہوتی ہے وہ اس کو مزین کر دیتی ہے نرمی زینت اس کے لیے بن جاتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے تو اس کو بدنما کر دیتی ہے بدصورت بنا دیتی ہے تو ایک متقی انسان کے لیے گھمنڈ شعار نہیں اس کا کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھے کہ میں متقی ہوں میں افضل ہوں میں اعلیٰ ہوں نہیں بلکہ اس کا شعار توازو اور اس کا شعار نرمی ہے اس کے اندر نرمی ہونا چاہیے تو لوگوں کے لیے اس کے اندر رفق ہو ان کے ساتھ میں نرمی کا سلوک کرے بات کرنے میں وقول نہ سی لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات ولکلی مت سدا صدقہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے ایک آدمی لوگوں سے بات کرے نرمی کے ساتھ بات کرے اللہ نے کیا فرمایا اللہ اے نبی آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گیا نرمی انسان میں ہونا چاہیے رفق ہونا چاہیے درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے سختی کا معاملہ انسان میں نہیں ہونا چاہیے تو آدمی کی دینداری کے باوجود وہ لوگوں کے ساتھ میں نرمی کا سلوک کریں کیوں اس لیے کہ اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالی رفیق ہے اور رفق کو پسند کرتا ہے نرمی کو پسند کرتا ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے یاد رکھنے کی جس کا ہمارے اخلاق میں ہونا چاہیے تسکیہ نفس جس کو کہا جا رہا ہے کہ برائیاں ہمارے اندر سے نکلیں خوبیاں ہمارے اندر آئیں اور ہماری سوچ صحیح ہو ہمارے دلوں کی اصلاح ہو کیا ہے کہ ہمارے اندر خوبیاں ہوں ان میں خوبی میں عظیم شان خوبی مخلوق کے حق میں کیا ہے نرمی نرمی ڈیفالٹ ہے سختی اوکیجنل ہونا چاہیے اصل کیا ہے ہمیشہ کا قانون کیا ہے نرمی سختی بھی تو ہونا چاہیے ہاں جب ہونا چاہیے تب ہونا چاہیے ورنہ ہمیشہ کے لیے موسم کیا ہونا چاہیے نرمی والا بیوی بچوں کے ساتھ میں نرمی پڑوسیوں کے ساتھ میں نرمی ماں باپ کے ساتھ میں نرمی مسجد میں راستے پہ کسی سے ملاقات ہوئی نرمی سے آدمی نرمی اس کے مزاج میں ہو تو یہ نرمی کیا ہے زینت ہے یہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے اور آپس میں امت کے افراد کو جوڑتی ہے سختی سے لوگ دور ہو جاتے ہیں امت کا اتحاد خراب ہوتا ہے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں سازشوں کے دروازے کھلتے ہیں ایک دوسرے سے دور ہونے کے راستے پیدا ہوتے ہیں نرمی سے لوگ قریب آتے ہیں تو اچھا انسان کون ہے جو نرم مزاج ہو جو ڈانٹنے کے وقت میں ڈانٹے لیکن معمول اس کا کیا ہو نرم ہو بلکہ کبھی غلطی کو بھی معاف کر دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کی اصلاح کے لیے آپ کسی کو دیکھیے ہمیشہ ڈانٹتے رہیے آپ کے ڈانٹنے کی قیمت ختم ہو جاتی ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں بچے بولتے ہیں ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں پھر ان کے ڈانٹنے کی بھی قیمت نہیں رہتی ہے لیکن کبھی ہمیشہ محبت سے سمجھا رہے ہیں اصلاح کر رہے ہیں تربیت کر رہے ہیں اور کبھی ڈانٹ دیا تو بچے رو دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ محبت دلوں میں ہوتی ہے اور وہ ڈانٹ بری لگتی ہے احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے غلط کام کیا ہے یاد رکھیں اس کو تو لوگوں سے نرم نرم نرمی سے پیش آنا نمبر پندرہ جس وقت سے ہم کو بچنا ضروری ہے ان میں سے ایک کیا ہے غصہ غصہ انسان غصہ فی نفسی ہی برا نہیں ہے لیکن غصے میں مغلوب ہو کر آدمی بہت ساری برائیاں کرتا ہے جیسے مال برا نہیں ہے مال برا نہیں لیکن مال اگر اس کے دل پر چھا جائے اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے حرض کی وجہ سے اعمال برباد کرتا ہے اور حقوق ضائع کرتا ہے اور حرام میں واقع ہوتا ہے تو یہ مغلوبیت کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح سے غصے کا معاملہ ہے غصہ جب آدمی غصے سے مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر آدمی دوسروں پر ظلم کرتا ہے غلطی سے زیادہ سزا دیتا ہے زبان سے غلط کلمات نکلتے ہیں جو دل آزاری کا ذریعہ بنتے ہیں اس میں پھر گالی بھی نکل سکتی ہے اس میں بہتان بھی نکل سکتی ہے اس میں اللہ کی رضا کے خلاف ناراضگی کے کلمات زبان سے نکل سکتے ہیں زبان سے پھر کچھ بھی بولتا ہے آدمی مار پیٹ تک چلا جاتا ہے چیزوں کا نقصان آدمی غصے میں کرتا ہے اور سب سے بڑا نقصان جو ہے غصے میں آدمی کرتا ہے ہاتھ پاؤں سے اتنا بڑا نقصان نہیں کرتا ہے زبان سے زیادہ نقصان کرتا ہے غصے میں آ کے آدمی اگر کسی کو مار بھی دے اتنا نہیں لگتا ہے لیکن زبان سے بعض بولی ہوئی باتیں دل میں تیر کی طرح گھستی ہیں اور زندگی بھر یاد رہتی ہیں کہ اس نے ایسا بولا تھا آدمی نکال نہیں پاتا دل سے تو غصے کے وقت میں آدمی زبان کو قابو میں رکھے بہت مشکل ہے آدمی کے لیے چاہیے کہ اعلیٰ اخلاق کس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی غصہ ہو تو اس وقت میں خاموش ہو جائے کیوں اس لیے کہ اس کی زبان سے بہت بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے غصے میں آ کے بعض اوقات آدمی ایسی بات بولتا ہے جو کرنے والا بھی نہیں تھا غصے میں آ کے بعض اوقات آدمی ایسی بات بولتا ہے جو واقعی مانتا بھی نہیں کسی دوست سے غصے میں آ کے کہہ دیا تیرے سے دوستی کر کے آج تک پچھتا رہا ہوں کبھی فائدہ نہیں ہوا غصے میں آ کے ماں باپ بولتے ہیں تو پیدا نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے غصے میں آ کے اولاد کہتی ہے کہ تمہارے گھر میں پیدا ہو کے میرا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا کوئی اچھے گھر میں پیدا ہوتا تو میری زندگی بن جاتی ہے تم نے کیا کیا میرے لیے غصے میں آ کے بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے کیا نہیں بولتے اور وہ باتیں دلوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں تو زبان غصے میں سب سے زیادہ قابو جس چیز کو کرنا چاہیے آدمی غصے میں اسی چیز کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے سب سے زیادہ ضرورت غصے کے وقت میں کس کو روکنا ہے زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدكم فریس جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے چپ ہو جائے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا چپ ہونے کے لیے بولنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن چپ ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے وہ نان ایکٹیویٹی ہے لیکن آدمی کا دل ایسا ہانڈی جیسے کھت کھت کھت کھت ہاں کھولتی ہے نا اور ڈھکن بھی ہٹا دیتی ہے ہانڈی میں جو ابال آتا ہے آپ دیکھیے ڈھکن رکھ کے تو وہ ڈھکن بھی ہٹا دے اتنا پریشر رہتا ہے اس کا اسی طرح سے آدمی جب غصے میں آتا ہے ایسی باتیں بول جاتا ہے کہ دوسروں کو برا لگتا ہے تو وہ تو الگ بات ہے خود اس کو برا لگتا ہے کہ کیوں بولا میں کتنے لوگ ہیں جو خود پچھتاتے ہیں اپنی بولی بات تو ہی تو بولا نا ہاں لیکن کیا کرو نہیں بولا ہو تو اچھا ہوتا ہے خود پچھتاتا ہے کیوں اس لیے کہ غصہ انسان کے جذبات کو بے لگام کر دیتا ہے اور ان پورے جذبات اس میں نگیٹو جذبات ہوتے ہیں ان پورے جذبات میں آدمی کی زبان سے ایسی بڑاس نکلتی ہے جو نہیں بولنا چاہیے تھا لہذا یاد رکھیں کہ تعلقات کی بربادی غصے میں گفتگو کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے آدمی کے تعلقات برباد ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے تو غصے میں آدمی کیا کریں خاموش رہے یہ وصف آدمی اپنے اندر اگر پیدا کر دے تو کئی گناہوں سے آدمی بچ سکتا ہے اسی طرح سے زینت والے اخلاق جس کو ہم تہلیہ کہیں گے جو اخلاقی اعتبار سے تس کے نفس میں ایک آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے پاکیزگی اور اپنے نفس کی تربیت اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا اس میں خوش مزاجی ہے آدمی روتی صورت نہ رہے آدمی کیا ہو خوش مزاج ہو ویسے لوگوں کے پاس غم کیا کم ہے آدمی جس سے بھی ملے اپنے حالات بیان کرو دیکھو نا یار ایسا ہو گیا یوں ہو گیا تو بھائی میں میری مصیبت سے پریشان ہوں تو اپنی مصیبت سنا رہا اور چپ بھی نہیں بیٹھ رہا ہے آدمی جانے کے لیے تیار ہے کب یہ بند کرتا ہے کہ میں جاؤں چپ چپ ہونے کے لیے تیار نہیں اس کی ٹرین کے ڈبے ختم ہی نہیں ہوتے ایک ٹاپک نکلا دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا آدمی خوش مزاج ہو دوسروں کو خوش کرے دوسروں کے ساتھ ایسی باتیں نہ کرے جس سے ان کے دلوں میں نفرت ان کا حوصلہ پست ہونا یا ان کے دلوں میں غم پیدا ہو آپ دیکھیے مثال کے طور پر لوگ ملتے ہیں عجیب باتیں ہم غور نہیں کرتے کسی کو ملا بہت دنوں کے بعد ملتے ہی کیا بولتے ہیں ارے کتنے خراب ہوئے تو کتنے خراب ہو گئے کتنے خراب ہو گئے آپ اس کو بول کے اس کا دل دکھا رہے ہیں آپ نے زیادہ دھیان آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں میں بہت خیال رکھ رہا ہوں آپ کا لیکن آپ نے کیا کیا اس کا دل دکھایا مسلمان دوسروں کا دل دکھانے والا تھا کسی کی کوئی غلطی دیکھی ڈانٹ دیا اس کے اوپر خوش مزاج انسان ہو آپ نے دروازہ کھولا مہمان آپ کے پاس آئے ارے کیسے کیا آ گئے آپ بتائیے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے کیا کیا آپ نے دل توڑ دیا اس کا پورا اس کا اتنی محنت سے آیا ہوا آپ کے پاس کپڑے وپڑے پہن کے ہاں تحفہ بھی لے کے آیا تھا تب آپ نے دیکھا نہیں تھا ایکچولی بعد میں دیکھ آئیے آئیے آئیے آپ کیا فائدہ میں میرا توحفہ جی آپ تو آدمی بعض اوقات ایسی چیزیں کرتا ہے جس سے دل بجھ جاتے ہیں آدمی خوش مزاج ہو کسی سے راستے پر ملا گھمنڈ سے منہ ناک کی سیدھ میں نہ چلے کوئی آدمی روکا بھائی بہت میں بزی ہوں ٹائم ویسٹ مت کرو میرا کچھ امپورٹنٹ ہوگا تو بتاؤ ورنہ چپ چاپ چلے جاؤ نہیں خوش مزاج ہو کیسے ہیں خیریت ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جو بھی آدمی بات کرتا ہے آدمی خوش مزاج ہو لوگوں کو اس سے مل کے خوشی ہو لوگوں کو اس سے مل کے ان کا دل ہلکا ہو آج بولنے والے بہت ہیں سننے والے کم ہیں ایک آدمی کی پریشانی سننے والے کتنے بتائیے گھر میں اپنے ماں باپ کی سننے کا ٹائم نہیں بھائی لوگوں کا حال یہ ہے کیونکہ واٹس ایپ پہ اتنا بزی آتے ہیں خوش مزاجی ہونا چاہیے اگر کوئی اپنا دکھ بیان کر رہا آپ سے تو آپ اچھے سے اس کو مل کے ارے اللہ مالک ہے اچھے حالات اللہ دے گا تکلیف ہے کل انشاءاللہ آئیں گے اچھے حالات اللہ رب العالمی سے دعا تو امید رکھو بھائی کیوں ایسا کرتے آدمی کے پاس یہ بولنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے اے بھائی کا صاحب دکھا رہا میرا ایسا حال ہے مسلمان کا آج کوئی کسی کے دکھ کو ہلکا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خوش مزاج انسان ہو لوگوں کو خوش کرے ان کے غم ان کی تکلیف ان کی مصیبتیں ہلکی کرنے والا ہو اس کے چہرے پر خوشی ہو ملاقات سے مل کے خوشی ہو اس کی باتوں سے لوگوں کے دلوں کے اندر کے بوجھ ہلکے ہوں ان کی دکھ اور ان کی پریشانیاں کم ہوں ایسا آدمی اپنے آپ کو بنے کتنا قیمتی آدمی ہے ایسا آدمی جس کی صحبت سے لوگوں کے دل ہلکے ہوں ان کے دلوں میں دین کی رغبت پیدا ہو اور دنیا کے مصائب اور آلام اور یہاں کی مصیبتوں سے انسان کوئی بات نہیں ہے ایسا آدمی بنے اللہ سے قریب ہو دین سے قریب ہو آخرت کی طرف بڑھے اور آدمی کے اندر حوصلہ پیدا ہو آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں مسلمانوں سے مل کے بات کریں گے دنیا میں مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ان کو مایوس کر دیتے ہیں امید ہی ختم کر دیتے ہیں اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مسلمانوں کے مختلف علاقوں میں ظلم اور جنگیں اور مسلمان پریشان ہیں ان کے فوٹو نکال نکال کے ان کے ویڈیو بنا بنا کے ان کو عام کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے اس سے مسلمانوں کا حوصلہ پست ہوتا ہے کیونکہ کچھ کر تو نہیں سکتا ہے وہ لیکن یہ ڈپریس ہو جاتا ہے ڈپریشن اس میں پیدا ہو جاتا ہے کبھی کبھی ڈپریشن کے بجائے فرسٹریشن اور اس کے بعد میں نتیجے میں آدمی کی زندگی میں بگاڑ بھی آتا ہے وہ ایکسٹریمزم کی طرف چلا جاتا ہے وہ ٹیررزم کی طرف بھی جا سکتا ہے تو ایک مسلمان ایسا ہو جو لوگوں کو امید دلانے والا ہو خوش مزاج ہو اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں ہلکا پن پیدا کرنے والا اور ان کو ان کی قدر بتانے والا اچھا آدمی وہ نہیں ہے جو ہر ملنے والے کو بتا کہ تو چھوٹا ہے اچھا آدمی وہ نہیں ہے جو ہر ملنے والے کو یہ احساس دلائے میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے اچھا آدمی وہ ہے اور بڑا آدمی وہ ہے جو ہر ملنے والے ہر بیٹھنے اٹھنے والے کو احساس دلا کہ تو بھی قیمتی ہے اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرے اس کو واقعی اس کی قیمت بتائے ایک صحابی ہیں بدصورت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدیہ بھیجا کرتے تھے آپ بھی ان کو ہدیہ دیتے تھے تجارت کے لیے گاؤں سے آتے تھے مدینہ میں اور بزنس وغیرہ کر کے پھر واپس چلے جاتے تھے اور بہت بدصورت تھے دمیمن حدیث میں الفاظ آئے ہیں ظاہر ان کا نام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا بازار میں بزی ہیں آپ چپکی سے ان کے پیچھے گئے اور آپ نے ان کو پیچھے سے پکڑ لیا انہوں نے پہلے تو چھڑانے کی کوشش کی کون ہے بھائی لیکن جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر اپنے آپ کو اور زیادہ آپ کے سینے سے میری پیٹھ لگی رہے کتنی شرط کی چیز ہے مخالفت آپ کی نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا پیچھے پکڑا گا کون خریدے غلام کو کون خریدے گا بازار میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کون خریدے گا اس غلام کو انہوں نے کیا کہا اللہ کے رسول اگر آپ مجھ کو بیچیں گے تو مجھ کو بہت کم قیمت پائیں گے کیونکہ میں بس ہوں خوبصورت تو ہوں نہیں آپ نے کیا کہا آپ نے کہا لیکن اللہ کے پاس تم کم قیمت نہیں ہو اللہ کے ہاں تمہاری قیمت کم نہیں ہے اب دیکھیے انسان ایسا ہو رہا ہے بڑا آدمی کون ہے جو ہر انسان کو بتایا ارے تو بے قیمت نہیں ہے تو گھٹیا نہیں تو خراب نہیں تو برا نہیں تیرے اندر اچھائی ہے تو اچھا انسان بن سکتا ہے تو قیمتی ہے اب ایسا انسان جو لوگوں کے اندر حوصلہ امید پیدا کرتا ہو یہ قوم کو اوپر لے جا سکتا ہے نہ کہ وہ انسان کہ جو لوگوں کو مایوس کرتا ہو لوگوں کو ہر آدمی کو بتاتا ہو تو گھٹیا ہے ہر آدمی کو پتا تیرا نہیں ہو سکتا کچھ بھی ایسا آدمی کام کا آدمی نہیں ہے ایسا آدمی قوم کا رہنما نہیں ہو سکتا یہ اور بات ہے کہ غلطیوں پر تم بھی ضروری ہے ڈانٹ بھی ضروری ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ قوم کو مایوس کر دے آدمی ایسا آدمی اچھا آدمی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق کا کسی نیکی کو حقیر مت سمجھ چاہے تیرا اپنے مسلمان بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملنا کیوں نہ ہو یعنی آدمی میں یہ دو باتیں یہاں پر ہم کو مل رہی ہے نمبر ایک کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملے خوش مزاجی کے ساتھ ملے دوسرے یہ کہ اس کا وہ کسی نیکی کو کم نہیں سمجھے یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی سے مل کے خوشی کا اظہار کرے تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی قیمتی سمجھے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کرے وہ ایک ایک ایک ایک نیکی جمع کرتا رہے کہ قیامت کے دن جب اس کے ترازو میں نیکیاں رکھی جائیں تو ترازو کا جو ہے پڑا بھاری ہو جائے نیکیوں کا تو یہ جو روزانہ کی چھوٹی نیکیاں ہیں کسی سے ملے آپ نے اس سے اچھے سے بات کر لی کسی کو دیکھ کے مسکرایا دور سے بس کسی کو سلام میں پہل کر لی کسی کو دیکھا غمگین ہے کسی کی چیز گر گئی اٹھا کے دے دی چھوٹے ہو جاتے آپ نہیں یہ مزاج انسان میں ہو کسی نیکی کو حقیق سمجھے کیوں اس لیے کہ ہر نیکی اللہ کو پسند ہے ہر نیکی اللہ سے قریب کرتی ہے جو چیز اللہ سے قریب کرے وہ چھوٹی نہیں ہے جو تجھ کو بہتر بنائے وہ چھوٹی چیز نہیں ہے کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھ حقیر مت سمجھ چاہے اپنے مسلمان بھائی کے خوش مزاجی سے ملنا کیوں نہ ہو ملے مسلمان سے سے اچھے ملے اچھے سے ملے چاہے راستے میں ملے چاہے کچھ کو جلدی ہو بولے بھائی جلدی میں ہو لیکن الحمد للہ ان شاء اللہ مل کے بات کریں گے تفصیل سے ٹھیک ہے لیکن مسلمان سے ملاقات کے وقت میں خوش مزاجی سے ملے یہ مزاج بنائیں اپنا آج مسلمان جو ہے گھر کے ٹینشن ادھر کا ٹینشن نوٹ بندی یہ وہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا ہے اور ہم اپنی خوش مزاجی کھو رہے ہیں حتیٰ کہ گھر میں بھی ہم خوش مزاج نہیں ہیں بیوی شوہر سے کہے کچھ ذرا سنیے تو صحیح کیا ہے جلدی بولو شارٹ میں بولو یہ آج مزاج ہمارا ہے بیوی سے اگر شور کہے ذرا سنو ادھر آؤ اگر کام میں ہوں بچوں کو کپڑے آپ پہنائیں گے نہلائیں دھلائیں گے اسکول بھیجنا ہے حال بن گیا ہم لوگ کسی کے پاس جو ہے نرمی کے دو بول نہیں ہے یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے بیوی کو دیکھ کے شور کو خوشی نہیں ہو رہی ہے شور کو دیکھ کے بیوی کو خوشی آ گئی مصیبت آفس سے آ گیا اور بیوی کو دیکھ کے یہ وہی لوگ یہ وہی بیوی ہے چہرہ دیکھو اس کا کنگی چوٹی بھی نہیں کرتی میرے لیے یعنی میرے لیے بندی سورتی نہیں ہاں اگر میکے کے لوگ آنے والے ہیں بہنیں آنے والی فلانے والی ایک دم اچھے سندھی شادی کے کپڑے پہن کے تیار ہو جاتی ہے باہر جانا ہے اگر اس کو کسی اور کے ولیمے میں دلہن بن کے جاتی ہے میں آفس سے آتا ہوں ذرا مسکرا کے دیکھتی بھی نہیں ہے یہ ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی جہنم بن جاتی ہے دنیا ہی میں یاد رکھیں اس کو خوش مزاجی بہت بڑی چیز ہے یہ زینت ہے اصل میں یہی زینت ہے آپ چہرے پر کچھ لیپا پوتی کر کے اچھے اچھے کپڑے پہن کے یہ زینت ہے نہیں انسان مومن کا مومن کی زینت اس اس کا کا اخلاق ہے مومن کی زینت اس کا اخلاق ہے اخلاق سے بہتر کوئی زینت نہیں ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں نمبر سترہ تقوا اور اخلاق ابھی اخلاق آپ نے سنا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر ما یلج به الانسان الجنت تقوى عز وجل وحسن الخلق سب سے زیادہ جن چیزوں کے ذریعے سے ایک مومن یا ایک آدمی جنت میں جائے گا وہ دو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں نمبر ایک اللہ کا تقوا اور دوسرے اچھا اخلاق دو چیزیں ہیں جو جنت میں لے جاتی ہیں سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی جو چیزیں ہیں وہ دو ہیں ایک تقوا اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا دو اچھا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ان کو تکلیف نہیں دینا ان سے تکلیف کو دور کرنا اپنے پاس جو خیر اور بھلائی ہیں چاہے مادی ہو یا اخلاقی ہو زبان سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو ان کو نفع پہنچانا ہے یہ اچھا اخلاق ہے کہ ایک آدمی دوسروں سے ملے ان کے ساتھ اچھے سے بات کرے اپنا چہرہ ان کے ساتھ میں ایسا رکھے احساس بشاس ہو اگر اس کے پاس کوئی خیر ہے مالی اعتبار سے یا تعاون کے اعتبار سے ان کے کام آئے یہ اچھا اخلاق ہے تو دو چیزیں آدمی کو جنت میں لے جائے گی ایک اللہ کے معاملے میں ایک بندوں کے معاملے میں تقوا اللہ کے تعلق سے ہے اچھا اخلاق بندوں کے تعلق سے دو چیزیں ہم پیدا کر لیں اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں اور بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں یہ جنت میں آدمی کو یقینی طور پر یہ کتنی شارٹ میں بتا دیا شارٹ اینڈ سویٹ دو چیزیں پیدا کر لیں اللہ سے ڈر کے اللہ کی منع کی سے بچ برائیوں سے اپنے آپ کو بچا دوسرے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں یہ ٹو پوائنٹ فارمولا ہے جنت کے لیے آدمی اس کا اہتمام کرے نمبر اٹھارہ آدمی میں حیا حیا کیا ہے بےزتی کے خوف سے برے کام سے بچنا لیکن بےزتی کون سی آخرت کی بےزتی کس کے سامنے اللہ کے سامنے کہ ایک آدمی اللہ کی نگاہ سے گرنے کے ڈر سے اللہ کے ہاں ذلیل ہونے کے ڈر سے ایسے کام سے بچے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے آدمی دنیا میں کیا کرتا ہے اپنی عزت کو بچاتا ہے ایسے کاموں سے بچتا ہے جس سے بے عزتی ہوگی اب دیکھیے آدمی ایک دم کھا رہا ہے ہاں کسی کی نکاح میں ولیمے میں کھا رہا ہے اور ایک دم ایسا کھا رہا ہے جیسا آئندہ کبھی کھانے کو ملے گا نہیں مطلب اور فوراً کیمرا کو اس کے اوپر موبائل سے ریکارڈنگ کرنا شروع کریں کیسے کھاتا پھر کیوں تبدیلی کیوں آئی بے عزتی ہوگی اگر لوگ دیکھیں گے اور لوگ ہنسیں گے میرے اوپر آدمی غلط جگہ پر کھڑا ہوا ہے غلط کام کر رہا ہے اگر کوئی اس کو دیکھ لے فوراً اپنی اصلاح کر لیتا ہے کیوں بے عزتی نہیں ہونا چاہیے آدمی کے اندر اپنی عزت بچانے کا احساس ہوتا ہے لیکن ایک انسان وہ ہے جو مخلوق کے سامنے محض عزت کا اس کو احساس ہو دوسرا انسان وہ ہے کہ ساری مخلوق قیامت کے دن ہوگی ان کے سامنے بے عزتی ہوگی اور میرا مالک میرا رب العالمین آج مجھ کو دیکھ رہا ہے میرا یہ عمل اور میرا یہ گناہ اور میری یہ غلط حرکت سے اللہ رب العالمین کے ہاں مقام میرا گر جائے گا اللہ کے ہاں بےزت ہو جاؤں گا اس ڈر سے ایک آدمی برائی کو چھوڑنے والا بنے اس کے اندر حیا ہے حیا اس کو کہتے ہیں اصل حیا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیا لا یاتی اللہ بخیر حیا بھلائی ہی لاتی ہے حیا کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں خیر ہی آتی ہے تو آدمی حیا والا ہو اس کے اندر حیا ہو مردوں میں حیا ہو وہ اپنی نگاہ کو نیچی کر لیں جب کسی پرائی عورت پر نگاہ بڑے اس کی اپنی نگاہ نیچی کریں اس کی زبان سے فحش کلمات نہ نکلیں وہ حیا والا ہو ایک عورت پردہ کرنے والی ہو اس کے اندر حیا ہو وہ اپنی زینت کا اظہار پرائے اجنبی مردوں کے سامنے نہ کرے وہ حیا والی ہو اس کی آواز اس کی نگاہ اس کے چلنے پھرنے میں حیا ہو آپ اس کی مجالس میں ہم گفتگو کریں اس میں حیا کا لحاظ رکھیں گندی باتیں اس میں نہ ہوں اس کے اندر دل آزاری کی باتیں نہ ہوں اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بدخلاقی نہ ہو حیا انسان کے اندر ہونا چاہیے تو یہ حیا خیر لاتی ہے بلکہ بعض روایات میں ہے کہ جب حیا جاتی ہے تو انسان سے ایمان بھی لے جاتی ہے حیا اور ایمان دونوں کی جوڑی ہے ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے لہذا حیا جب انسان کی زندگی سے نکلتی ہے تو ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے جب عزت کا احساس ہی نہیں تو آدمی پھر گناہ کرتا کرتا رہتا ہے اور وہ گناہ اس کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں لہذا ہم کو حیا والا ہونا چاہیے ہم جب بھی کچھ کریں یہ دیکھ کے کریں کہ اللہ کے ہاں ہمارا مقام اس سے گھٹے گا کہ بڑھے گا اس آخرت کی ذلت کو اللہ کے سامنے ذلت کو ہم یاد کریں اور اپنی اس بےزتی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس برائی کو چھوڑیں نمبر انیس نصیحت لینے کا مزاج ہمارے اندر ہو اور ہم برے انجام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سبق لینے کا مزاج ہو دنیا میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں انبیاء کے جو واقعات ہم پڑھتے ہیں فاسقین کی زندگی میں جو اللہ رب العالمین نے سزائیں دیں پچھلے قوموں کو اس کو دیکھ کے ہم نصیحت لیں اس کو قصے کہانی کی طرح نہ پڑھیں نو علیہ السلام کا قصہ فرعون اور موسا علیہ السلام کا قصہ اور اسی طرح سے دوسرے نبی حود علیہ السلام یا جو بھی نبی ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے معاملات جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں ان تاریخ کے واقعات کو دیکھ کر ہم اس کو قصے کہانیوں کی طرح ڈیل نہ کریں بلکہ ان کے معاملے میں ہم حساس ہوں اور ان سے ہم سبق لینے والے بنے اپنے اطراف لوگوں کی زندگیوں میں بگاڑ اور اس کے برے انجام کو ہم دیکھیں اپنی زندگی میں غلطیاں ہم دیکھیں اس کے برے انجام کو دیکھیں اور ہم سبق لینے والے بنے ہمارے اندر واقعات سے سبق لینے کا مزاج پیدا ہو بلکہ ہم دوسروں کی زندگی میں دیکھیں تو ان کی زندگی میں جو انجام ہم دیکھتے ہیں فاسقین کا جو انجام دیکھتے ہیں ہم اس سے سبق لینے والے بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السعید سعید من وعظ غیر سعید کامیاب انسان وہ ہے جو دوسروں کے انجام سے خود سبق لے جو دوسروں کے انجام سے خود سبق لے جب انسان کا دل اس صلاحیت کا مالک ہوتا ہے تو پھر اس دل میں صلاح اور خیر ہوتی ہے جو بھی کائنات میں جو بھی زمین میں انسانی زندگی میں واقعات ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے سبق لے یہ بہت بڑی اور بہت بڑی نعمت رہی ہے سبق لینا ہر دن آدمی کم سے کم ایک تو سبق لے ایک تو سبق لے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے گھر کے باہر سواری پر کوئی آدمی بوجھ لے کے جا رہا تھا ان میں سے ایک جانور جو ہے اس نے سستی کی تو اس نے اس کو چابک مارا ابو درد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہاں اس میں بھی نصیحت ہے کیا سزا اس کو ملتی ہے جو سستی کرتا ہے مالک پیٹتا ہے اگر جانور دیکھو جانور بھی پیٹا بوجھ اٹھا چل رہا نہیں ہے سستی کر رہا ہے مالک نے اس کی پٹائے گی جو سستی کرتا ہے انسانوں میں عذاب اللہ کا کب آتا ہے پکڑ کب آتی ہے ان نبت شرب بھی کلا شدید اللہ کی پکڑ تب آتی ہے جب انسان اللہ کے عوامر میں سستی کرتا ہے لہذا انسان دیکھیے جانوروں کے واقعات انسانوں کے واقعات ہوتے دیکھے اطراف میں اور ان سے سبق لینے کا مزاج ہو یہ انٹلیکچل اور اسپرچل یعنی کیا کہیے اس کو یہ اعلیٰ روحانیت ہے یہ عقل کی پرواز ہے کہ ایک انسان اپنے اطراف کی دنیا سے سبق لینے کا مزاج ہو اگر ایک انسان میں عبرت لینے کا مزاج ہو ہر چیز سے عبرت لے سکتا ہے ہر چیز سے عبرت لے سکتا ہے بچہ کھیل رہا بلی سے اور بلی نے کاٹ لیا اس کو آدمی اس سے بھی عبرت لے آدمی گاڑی چلا رہا ہے بات کرتے کرتے گاڑی سلپ ہو گئی اس کی فون پہ بات کر رہا تھا اس سے بھی عبرت لے سکتا ہے اگر مزاج میں عبرت لینا ہو تو اس آدمی کو ہر چیز سے عبرت ملے گی یہ عبرت لینا یہ نصیحت لینا آدمی کی زندگی کو ریکٹیفائی کرتا ہے اس کی اصلاح کرتا ہے اور یہ انسان کو اعلیٰ سطح پر جینے والا بناتا ہے وہ غفلت کی زندگی نہیں جیتا ہے وہ نصیحت لینے والے دل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور وہ اعلیٰ سطح کی زندگی جیتا ہے انٹلیکچولی وہ ہائی لیول سے جیتا ہے وہ اس کی جینے کی سطح الگ ہوتی ہے لہذا یہ مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے نمبر بیس لوگوں کے ساتھ الفت سے پیش آنا لوگوں سے جڑنا لوگوں سے جڑنا لوگوں کے ساتھ محبت کے پیش آنا دل میں ہمارے لیے لوگوں کے لیے محبت ہوتی جب آدمی دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ کتنے مجاہدے کے ساتھ جی رہے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں ان کے مسائل کو دیکھتا ہے تو آدمی کو ان پر رحم آتا ہے اور پھر ان کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمنون يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف مومن الفت کرنے والا اور الفت پانے والا ہوتا ہے اور اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو دوسروں سے الفت نہ رکھے اور دوسرے بھی اس سے الفت نہ رکھے الفت اللہ کا مطلب ہوتا ہے جڑنا اور اس کا مطلب ہوتا ہے محبت دلوں میں جوڑ ہونا ہے ایک آدمی مومن کیسا ہوتا ہے اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت اور شفقت ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے اخلاق کی وجہ سے دوسرے بھی اس سے جڑتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اس کے دل دوسروں سے اس کا دل جڑا ہوتا ہے دوسروں کے دل اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کی نرم گفتار کی وجہ سے اس کے احسان کی وجہ سے اس کی دینداری کی وجہ سے لیکن ایک آدمی ایسا ہو جائے کہ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اس سے کٹتے ہیں دور ہوتے ہیں اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے تو آپ نے فرمایا کہ ولا ولاق من لا یا الف ولا یو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو نہ دوسروں سے الفت رکھے نہ دوسرے اس سے الفت رکھے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ ایک تو یہ کہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہو محبت ہو اور دوسرے یہ کہ ایسا اخلاق اپنا بنائے کہ دوسرے اس سے محبت کرنے والے بنے دوسرے اس سے محبت کرنے والے بنے آج حال یہ ہے کہ ایک بھائی بھائی سے محبت نہیں رکھتا ہے بیوی شوہر ایک دوسرے سے دور ہے ماں باپ اور اولاد میں دوریاں ہیں کیوں اس لیے کہ ہمارا اخلاق ایسا نہیں ہے اور دلوں میں نفرتیں نفرتوں کی بیج بن جاتی ہیں ہمارے دل میں کسی کے لیے محبت ہے اس کا اظہار اپنے آپ ہوگا ہمارے دل میں کسی سے نفرت ہے اس کا اظہار ہماری بات میں ہمارے چال ڈھال میں ہوگا اور اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں آپ کا باڈی لینگویج اس کو اس کے دل میں وہ اثرات پیدا کرے گا تو آپ کو چاہیے کہ اپنے اخلاق ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں اور دل میں ایک مسلمان کے لیے نرمی رکھیں الفت رکھیں اس سے محبت رکھیں کیوں اس کی جائیداد میں حصہ ملنے والا ہے نہیں وہ غریب آدمی اس کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن دیکھو اتنا غریب رہ کے دین پہ چلتا ہے برابر مسجد میں دکھتا ہے پانچ وقت کی نماز میں فجر میں بھی رہتا ہے نہ آپ کو اس سے لینا ہے نہ اس کو کچھ دینا ہے لیکن اس کے دین کی وجہ سے اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ اس سے محبت رکھیں کبھی مل گئے تو آپ اس کو گاڑی پہ لفٹ بھی دے دیجیے کہاں جا رہے جا رہے نا ہاں کون سی مسجد میں جا رہے وہاں جا رہے بیٹھو بھائی بیٹھ چل نہیں میں پیدل جانا ارے بیٹھو بھائی جماعت کھڑی ہو جائے گی لے کے آئے آپ اس کو گاڑی سے ہوتا ہوتا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ مجھ کو اچھا ہوا آپ جلدی لے آئے جماعت بھی مل جائے گی تعلقات آپ اس کے اس سے بن گئے آپ کے کیا جاتا ہے اس میں کیا نقصان اس میں آپس میں مسلمانوں کی محبت ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے دلوں میں نفرت ہونا یہ دنیا کا عذاب ہے یہ ہونا چاہیے کہ آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے الفت رکھیں اور اگر آپ کے دل میں نہیں آپ کے دل میں حقارت ہے لوگوں کے لیے یہ برا وہ برا وہ برا وہ گھٹیا وہ خراب یہ خراب دنیا میں ایک بھی آدمی اچھا نہیں میں ایک اچھا ہوں اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سب سے برے ہوں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے لیے اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے دوسروں کا حقیر سمجھنا حقیر ہونے کی علامت ہے یاد رکھیں اس کو اسی طرح سے ایک آدمی اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ اس کی زندگی دوسروں کے لیے نفع بخش ہو مینٹالٹی ہماری کیا ہونا چاہیے کیا ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گھر میں پڑوس میں جہاں آپ جاب کرتے ہیں جہاں بھی آپ جیتے ہیں آپ کے اندر یہ مزاج بنے کہ میرے ذریعے دوسروں کا فائدہ ہو کسی کا نقصان نہ ہو خود غرض زندگی گزارنے والا آدمی نہ ہو بلکہ وہ اپنے باہر بھی سوچنے کی استطاعت رکھتا ہو آج دیکھیے آدمی صرف میں میں نفسی نفسی آدمی ایسا جی رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آدمی دوسروں کا نقصان کر کے اپنا فائدہ کر رہا ہے حرام میں واقع ہو رہا ہے ظلم کر رہا ہے ایک آدمی کیوں اپنا اتنا سوچ رہا ہے کہ دوسروں کا سوچنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی جو ہے ایسی دوائیں دے رہا ہے ایسے ٹیسٹ بتا رہا ہے جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا ریئیکشن بھی ہو رہا ہے اور بیماری بڑھ رہی ہے بے کو بنا کے پھر اور کچھ دوائیں دے رہا ہے مرے ہوئے آدمی کو بھی انورٹر پر رکھ رہے ہیں کیوں اس کو چاہیے مجھ کو چاہیے آدمی اپنے باہر سوچے وہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو وہ لوٹنے والا نہ ہو وہ یہ دیکھے کہ میرے پاس کیا ہے جو دوسروں کو دوں یہ نہ دیکھے کہ دوسروں کے پاس کیا ہے جو میں لوٹوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس لوگوں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہوں ایک دن میں آپ بیدار ہوں ایک آدمی وہ ہے جس کی مینٹالٹی ہے آج آج کتنوں کو بیوقوف بنا کے میں اپنا بزنس چلا سکتا ہوں کتنوں کو لوٹوں گا کتنوں کو جھوٹ بولوں گا کتنے میں اپنی چیزیں بیچ دوں گا کسی بھی طرح سے لوگوں کو ٹوپی پہنا کر دوسرا آدمی وہ ہے صبح اٹھے اس کی نیند گھر سے لے کے باہر تک پہچان والے سے لے کے اجنبی تک میں کس کس کو کیا کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں یہ آدمی خوش مرے گا یہ آدمی خوش مرے گا اس کے دل پہ بوجھ نہیں ہوگا کیوں سب کا خیر خواہ ہے ہر آدمی کو فائدہ پہنچاتا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے بگڑے ہوئے کو بھی کیسا نصیحت کر کے ایک برے آدمی کو بھی وہ فائدہ پہنچا رہا کیسے اس کی اصلاح کر کے دیکھا راستے پہ ایک لڑکا جو ہے ایک بزرگ کو مار پیٹ رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے بزرگ ہے کیا ہوا چچا چلو ٹھیک ہو چلو آپ جاؤ اے بھائی مت کرا ایسا بڑے بزرگ ہیں وہ آ جاؤ جاؤ تم اپنا کام کرو ٹھیک ہے اپنے جذبات پہ قابو رکھا سمجھا ہوتا ہے بول دیے بزرگ ہیں مت ستا ان کو سمجھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ بھی گاڑی پہ بیٹھ کے نکل گیا آپ کے دل میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ میں نے ایک اچھا کام کیا نیکی خوشی لاتی ہے گنا تکلیف لاتا ہے آج جو سٹریس بڑھ رہا ہے لوگوں کا آج جو ٹینشن زندگی میں بڑھ رہا ہے کیوں بڑھ رہا ہے اپنے پرنسپل سے انحراف یہ بیس ہے اس کا جس چیز کو آدمی حق سمجھتا ہے جتنا اس سے دور جاتا ہے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے اور جس چیز کو آدمی خیر اور حق سمجھتا ہے جتنا اس کے مطابق جیتا ہے اتنا دل پہ سکون رہتا ہے I'm doing what I'm supposed to do جو میں کرنا چاہ مجھ کو کرنا چاہیے میں کر رہا ہوں یہ خوشی ہے سکھ اس میں ہے پیسے میں نہیں ہے پیسے میں نہیں ہے دنیا کی جاگیر اور زیب و زینت میں نہیں ہے سکھ اندر ہوتا ہے دل میں وہ ایک انسان کا اپنی میزان میں پاس ہونے سے ہوتا ہے میرے ترازو میں میں پاس ہوا خوش ساری دنیا میں کیا زبردست ہے آپ لیکن اندر معلوم ہے تو ڈاکو ہے تو برا ہے لوگوں کی تعریف اس کو سکھ نہیں دے گی یاد رکھیے میری بات کو بہت بڑی بات ہے یاد رکھنا چاہیے اس کہ ایک انسان ایک انسان جب اپنے اصولوں کو توڑتا ہے بے چینی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے اصولوں کے مطابق جیتا ہے جس کو حق سمجھتا ہے اس کے مطابق جیتا ہے اس کو خوشی ملتی ہے تو جو نیکیاں ہم جانتے ہیں جو بھلائی کے کام جانتے ہیں لوگوں کے کام آئے ہیں علمی اعتبار سے آپ کے پاس علم ہے دوسروں کو سکھایا آپ کے پاس زبان ہے آپ نے دوسروں کو نفع پہنچایا آپ کے پاس مال ہے صحت ہے آپ نے دوسروں کو نفع پہنچایا آپ کے پاس اثرات اور تعلقات ہیں آپ نے کسی کا کام بنا دیا آپ کو دل میں خوشی ہوگی چاہے وہ شکریہ بولے یا نہ بولے یہ اپنی ذات میں ایک ایسی نعمت ہے جس کو دنیا کا کوئی آدمی خرید بیچ نہیں سکتا ہے اس کا اس کا لے دے نہیں سکتے اس کو یہ اندر ہوتا ہے تو یہ دینداری جو ہے یہ خود خوشی بنتی انسان کے لیے خیر آج ڈاکٹروں کے پاس جائیے آپ پوچھیے کسی سائیکٹرسٹ سے بہت ٹینشن ہے بس دوسروں کے کام آؤ سدا سکی رہو گے سائکٹس بھی بولتا ہے کیا کرو یعنی آج آپ کتابیں پڑھیے جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں یا اسٹریس اور اس طرح کی جو بھی اسٹریس ریلیو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے بولتا ہے دوسروں کو خوش کرنے میں انسان خوش ہوتا ہے انسان خوش کب ہوتا ہے جو دوسروں کو خوش کرے گا آٹومیٹکلی خوش ہوگا وہ بولتے ہیں اس طرح سے بولتے دیکھو تم دوسروں کو اگر خوشبو لگاؤ گے تمہارے اندر بھی تو خوشبو آئے گی نا تو اس طرح سے تم دوسروں کو اگر خوش کرو گے ان کے کام آؤ گے تمہاری زندگی میں بھی خوشی آئے گی لہذا لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ان کے کام آئے ان کے لیے نفع بخش ثابت ہو آدمی اپنے آپ کو نفع بخش بنائے دوسروں کے لیے نفع بخش بنائے مصیبت نہیں اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کی تین چیزوں کا لحاظ رکھے ہیں کیا ان کی جان یا ان کا خون ان کا مال اور ان کی عزت تین چیزیں زیادہ بہت بڑی لمبی لسٹ نہیں ہے تین چیزیں ان کا خیال رکھنا آپ نے فرمایا کل المسلم المسلم حرام مسلمان پر مسلمان کی چیزیں حرام ہیں کیا دمه وماله وعرضه دمه اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں بہائے گا ناک نہیں بہائے گا دو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال برباد نہیں کرے گا مال چھینے گا نہیں ضائع نہیں کرے گا تین ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو نقصان نہیں پہنچائے گا ہماری زندگی میں صبح سے لے کے شام تک یہ تین چیزیں ہیں ان کا لحاظ رہے ہم کسی پر ظلم نہ کریں مار پیٹ کر کے اس کا خون بہایا یا مار ڈالے تو بہت بڑی بات ہے اس کا خون بہانا اس پر ظلم نہ کریں ہاتھا پائی کے ذریعے سے دو اس کا مال برباد نہ کریں چوری دھوکہ یا کسی بھی اعتبار سے چھینا وسط کیا نہیں تین اس کی عزت خراب نہ کریں اس کا مذاق اڑا کر یا اس کی غیبت کر کے یا اس پہ تہمت لگا کے اس کی عزت خراب نہ کرے آج تو یہ تو بہت آسان ہے عزتیں تو خراب کرنا ایسا ہے کہ جو مشغلہ بنا ہوا ہے خاص کر کے ایسے لوگ واقعی جن کی عزت سماج میں ہونا چاہیے علماء کی عزت دیکھیے علماء کے بارے میں کمنٹ کرنے کے اعتبار سے آدمی آزاد بنا ہوا ہے کچھ بھی بولتا ہے سماج کے ذمہ داران کے بارے میں کچھ بھی بولتا ہے آدمی کو چاہیے کہ خصوصاً شیخ حسین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی علماء کے بارے میں زبان خراب کرتا ہے اس کا نتیجہ امت کو بے دینی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے ایک آدمی علماء کے بارے میں کچھ بھی بولتا ہے لوگ علماء سے بدل ہوتے ہیں اور علماء سے دور ہو جاتے ہیں نہیں ہونا چاہیے آدمی یعنی اس طرح کی چیزوں سے کیا ہوتا ہے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں بدل ہو جاتے ہیں دین سے تم بھی نہیں چاہیے تم بھی نہیں چاہیے ہم کو علماء سے بدن ہو کر وہ لوگ دین سے بدن ہو جاتے ہیں دین سے دور ہو جاتے ہیں بعض اوقات لوگوں کی زبان پہ پھر ایسے بھی کلمات آتے ہیں پھر ایسے ہیں تو پھر علماء سے اچھے تو ہم ہیں نا نہ ہم کو داڑھی ہے نہ ہم نماز پڑھتے لیکن کسی کا مال تو نہیں کھاتے ہم دل تو نہیں دکھاتے ہم ایسا تو نہیں کرتے ویسا تو نہیں کرتے بعض اوقات بے دین لوگ علماء کی غیبت سن کر اپنی بے دینی کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں یاد رکھیں کہ ہم اپنی زبان کو لوگوں کی عزتیں خراب کرنے میں استعمال نہ کریں کسی پاک باز عورت کے بارے میں کچھ بھی بول دیا فلانے کی بیوی تو ایسی ہے فلانے کی بیٹی تو ایسی ہے کسی آدمی کے بارے میں بتا دیا ارے وہ ایسا ایسا ہے وہ نہیں بولنا چاہیے اپنی زبان کو آدمی صحیح استعمال کرے معلوم نہیں قیامت کے دن وہ آ جائیں اور پھر کہے کہ تو نے مجھ پر تہمت لگائی تھی بغیر تحقیق کے میرے بارے میں بولا تھا اب لا نہیں کیا اللہ سے شکایت کرے کہ اس نے میری عزت خراب کی مجھ کو آج کمپنسیشن چاہیے اور وہاں آدمی کو پھر اپنی نیکیاں دینی پڑیں ایک ایک کر کے وہ اپنی نیکیاں دیتا چلا جائے اور حقدار مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہیں یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور پھر اس کے ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں حقداروں کے اور پھر ساری نیکیاں لانے کے بعد بھی قیامت کے دن یہ ایسا ہو جائے کہ اب نیکیاں نہیں بلکہ دوسروں کے گناہ میرے اوپر آ گئے اب منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے کیا فائدہ ہوا تیری نیکیوں کا لوگوں کی عزتیں خراب کی تو نے لوگوں کا خون بہایا لوگوں کے مال ضائع کیے تو نے یہ تین چیزیں ان کو یاد رکھنا چاہیے تو آدمی نماز پڑھ رہا ہے آدمی روزے رکھ رہا ہے لیکن کسی پر ظلم کرتا ہے آدمی کسی کی عزت خراب کرتا ہے کسی کا مال چھینتا ہے تو ایسا آدمی قیامت کے دن پکڑا جائے گا یہ نقصان اٹھائے گا لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ نیک انسان بننا چاہتا ہے لوگوں کے سلسلے میں مسلمانوں کے سلسلے میں ان تین باتوں کا خاص طور سے لحاظ رکھیں ان تین چیزوں کا خاص طور سے لحاظ رکھیں نمبر تیئیس آدمی کے بننے اور بگڑنے میں صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے اگر آدمی تسکیہ نفس چاہتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کے ذریعے سے اس میں خیر آئے گی ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑیں جن کے برے اثرات سے یہ بھی بے دین بنے گا وہ اپنی صحبت کو صحیح کرے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اہل علم کے ساتھ اٹھے دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے دینی مجالس میں اٹھے بیٹھے ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے جن کے ذریعے سے اس کی زندگی میں نمازیں تلاوت اخلاق اور حقوق کی ادائیگی اور زبان کی حفاظت نگاہ کی حفاظت دل کی حفاظت آئے ایسے لوگوں کو دوست نہ بنائے جن کی زبان پر گالیاں ہیں جن کی نگاہوں کی حفاظت نہیں جو لوگوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں جو حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے ہیں جن کے کان عیاشی میں پڑے رہتے ہوں اور ایسے لوگ جو فاسقین ہیں ان کے ساتھ رہے گا اس کا شمار بھی ان میں ہوگا دوسروں کی نگاہ میں اور یہ بنے گا بھی ان جیسا تو آدمی بننا چاہتا ہے تو جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہیں بگڑنا چاہتا ہے بگڑے ہوئے لوگوں کے ذات میں رہیں بچنا چاہیے اس کو جو آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے گھسیٹ لے جاتا ہے جیسی سنگت ویسی رنگت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت یہ بھی کی ہے آپ نے فرمایا الرجل علی دین خلیلی ہی ولیمز اور احادو کو میوخوال آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہذا تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں دوستی ہماری صحیح ہے ہم صالحین نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہاں تجارت کی وجہ سے ہم کو کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے یا رشتے داریاں ہماری ہیں یا نصیحت کے لیے ہم فاسقین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں دین سکھانے کے لیے یا اور بات ہے لیکن یہ بھی وہ لوگ کریں جو واقعی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ اونٹ کو کنویں سے باہر نکالنے کے لیے دم پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں اور اونٹ ہی آپ کو کنویں میں لے جائے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بعض اوقات لوگ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور نیت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ اتنے پاورفل ڈینجر ہوتے ہیں گناہ گار ہوتے ہیں کہ ان کی طرح یہ بن جاتا ہے بجائے اس کے کہ ان کو وہاں سے نکالیں یہ اس کو اپنے ساتھ میں کھینچ لیتے ہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے لہذا آدمی چاہتا ہے کہ دیندار بنے نیک بنے ایک طریقہ یہ بھی ہے اس کا کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے وہ اس کی اصلاح کریں گے اس کو نصیحت کریں گے اس کو اپنے ساتھ نیکیوں میں لیں گے گناہوں سے اس کو بچائیں گے تو صالحین کے صحبت صلاح کے لیے بہت ضروری ہے ایک بہت بڑی چیز ہے جو انسان کو جس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور فاسقین کی صحبت آدمی کو فاسق بناتی ہے نمبر چوبیس دینداری کے لیے صالح انسان بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو اس کے مقصد سے جڑی ہوئی نہ ہو اس کو اس کی منزل تک لے جانے والی چیزوں میں سے نہ ہو ایسی چیزوں سے بچے جو اس کو منزل سے دور کرنے والی ہوں جن کا کوئی فائدہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مین حسن اسلام المر ترک ہو مالا یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں ہو آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے لیے اہم نہ ہو دینی اعتبار سے آکرت کے اعتبار سے اس کی دینداری کے اعتبار سے ایسی چیزوں میں نہ پڑے جن کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا آدمی اپنے اپنے اپنی حرکات سکنات میں غور کرے کہ کیا کرنا چاہیے مجھ کو کیا نہیں کرنا چاہیے اس میں آخرت کا کیا فائدہ ہے کچھ بھی نہیں اس میں دنیا اعتبار سے تجارت ہو یا دنیاوی تعلقات کے اعتبار سے کیا فائدہ ہے کچھ بھی نہیں تو ایسی چیز سے آدمی کو دور ہونا چاہیے یہ اس کی دینداری کے لیے ضروری ہے اکثر فضولیات معاشیت تک لے جاتی ہیں اکثر ایسی چیزیں جو فضول ہیں ایک آدمی کو اللہ سے غافل کرتی یہی کیا کم سزا ہے آج آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں بیٹھے موبائل پر ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں کتنا اپلیکیشنس موبائل پہ فری میں مل رہی ہے گیمز کھیلتے بیٹھے ہوئے کتنا گھنٹے گھنٹے نمازیں جا رہی ہیں حقوق ضائع ہو رہے ہیں اس کی جگہ تلاوت کرتا ذکر کرتا اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچتا اپنے اطراف جو لوگ ہیں ان کی دینداری کے بارے میں سوچتا ان کی دنیا کے بارے میں سوچتا اپنی دنیا کے بارے میں سوچتا کچھ نہ کچھ فائدہ اس میں ہوتا لیکن ایسی چیز جو اس کو کہیں لے جانے والی نہیں ہے اس کی ترقی میں کچھ دخل اس کا نہیں ہے فضول بہت سارے لوگوں کا حال آج یہ ہو گیا ہے موبائل جب سے آیا ہے لوگوں کی زندگیوں میں ایک انقلاب آیا ہے پازیٹیو کم ہے نگیٹو زیادہ ہے تو بہت سارے لوگ آپ دیکھیے دن بھر میں یعنی کتنی کتنی سو مرتبہ دو سو تین سو مرتبہ موبائل چیک کرتے ہوں گے کبھی اپنے دل کو بھی چیک کرتے ہیں آپ دیکھیے نیا میسج آیا ہوگا یہ فکر بنی رہتی ہے اس کے اوپر نوٹیفیکیشن آتا ہے کتنے لوگوں کو تو آواز بھی آتی ہے اس کی فٹ سے دیکھ لیتا ہے کس کا میسج ہے لیکن کبھی اپنے دل کا بھی جائزہ لیا ہے جیسا موبائل کا لیتا ہے کہ دل کا کیا حال ہے ایمان بڑھا کے گھٹا ایمان بڑھتا بڑھا کے گھٹا دل کے اندر تقوی بڑھا کے گھٹا دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑی یا گھٹی آخرت کی فکر گھٹی یا بڑی آدمی دل کا جائزہ لیتا ہے دل میں کتنی مرتبہ لیتا ہے اور موبائل کا کتنی مرتبہ لیتا ہے آپ سوچیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے میسجز لوگوں کے دیکھیں یا نہ دیکھیں کچھ فرق زندگی میں آنے والا نہیں اللہ ماشاء اللہ لیکن دل کا جائزہ زندگی کا جائزہ بیوی بچوں کا جائزہ لیتا ہے فلانے نے میسج بھیجا ہے وہ چیک کر رہا ہے بیٹا نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے بیٹی پردہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے بیوی کی زندگی میں دینداری ہے کہ نہیں ہے اس کا جائزہ کون لے گا موبائل ہی میں کھویا رہے گا فضولیات میں وقت برباد کرتا ہے اور اس کا اس کی سزا یہ ہے کہ ضروریات میں وقت نہیں رہتا ہے سمپل قاعدہ ہے جب آدمی فضولیات میں واقع ہوگا تو ضروریات سے محروم ہو جائے گا آپ ایک ساتھ سب کچھ پا نہیں سکتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے لہذا آپ فضولیات پانا چاہتے ہیں ضروریات کھوئیں گے آپ اس لیے کتنے لوگ ہیں جو کرنے کے کام نہیں کر پاتے ہیں کیوں نہیں کرنے کے کام کر رہے ہیں لہذا آپ کی زندگی ایک دم محدود زندگی ہے اس میں آپ کو کچھ کام کر کے دنیا سے جانا ہے آپ ان کاموں میں اپنے آپ کو نہ پھنسائیں جن سے آپ کی آخرت کا آپ کی دینداری کا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے وقت ضائع مت کیجیے اپنے اوقات کو صحیح استعمال کیجیے ایک ایک منٹ آدمی ویسا استعمال کرے جیسے پیسوں کو استعمال کرتا ہے کوئی کام ایسا نہ کریں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی کام ایسا نہ کریں جو اس کو منزل تک لے جانے والا نہ ہو ہمارا ہر قدم منزل کی طرف جانے والا ہونا چاہیے کہیں بھی جا رہا معلوم نہیں کیوں کر رہا کہاں جا رہے ہیں معلوم نہیں کیوں جا رہے ہیں معلوم نہیں کیوں معلوم نہیں یہ بھی معلوم نہیں ایسا کیسا نہیں معلوم کیا معلوم نہیں معلوم آج کتنے لوگوں کی زندگی کا یہ حال ہے ان کو نہیں معلوم میں کیا کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں نہیں معلوم تو ایسی زندگی جینے میں کیا فائدہ ہے با مقصد زندگی ایک آدمی سب سے قیمتی سب سے خوشحال سب سے پرسکون زندگی جینے والا آدمی وہ ہے اندر سے پرسکون جس کے پاس ایک مقصد ہو اور اس کا ہر قدم اس کو منزل کی طرف لے جا رہا ہو یہ سالڈ آدمی ہے کہیں بھی بھٹک رہا ایک دم ایسا آدمی نہیں ہے مکھیاں بھی بے وجہ نہیں بھٹکتی بھائی کچھ چاہیے ہوتا ان کو اگر ہم بے وجہ جی رہے ہیں تو مکھیاں سے بھی گئے گزرے ہوئے کہ نہیں ہوئے برابر وہ سوچ سمجھ جہاں جانا کوئی جاتی ہو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں انسان ہے لقل خلق نل انسان احسن تقویم اتنا اعلیٰ ڈھانچہ اللہ نے دیا عقل سے نوازا اور پھر آدمی اس کو فضولیات میں برباد کر دے نہیں ہونا چاہیے آدمی فضول چیزوں سے بچے نمبر پچیس آدمی اپنی ذمہ داریوں کو یاد رکھنے والا ایک آدمی دنیا میں انٹرٹینمنٹ والی زندگی نہ گزارے وہ رسپانسبلٹی والی زندگی گزارے اس کی ذہنیت ایسی ہونا چاہیے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں ذمہ دار ہوں میری زندگی کا ایک مقصد ہے اور میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا ذمہ داری کا احساس ذمہ داری پورا کرنے کے لیے ایک محرک ہوتا ہے جس اکاؤنٹنٹ کو معلوم ہو صاحب چیک نہیں کرتے اکاؤنٹس گڑبڑ کرے گا وہ یا لاپرواہی کرے گا خیانت اگر نہیں بھی کیا لاپرواہی کرے گا لیکن جس اکاؤنٹنٹ کو معلوم ہو صاحب برابر چیک کرتے مہینے کے آخر میں رتی رتی چیک کرتے ہیں برابر ادھر کیوں گیا یہ کہا یہ کتنا یہ ڈیسیملس برابر چیک کرتے ہیں اتنا بھی غلطی نہیں ہونا چاہیے ورنہ جواب چلا جائے گا اگر ان کو شک آ گیا میرے اوپر گھر کو بھیج دیں گے اگر اس کو ڈر ہوئیے تو آدمی کیا کرتا ہے اکاؤنٹس مینٹین کرتا ہے انسان کو اگر رسپانسبلٹی کا احساس ہو محاسبے کا احساس ہو پوچھ ہونے والی ہے کا احساس ہو تو پھر ذمہ داری برابر آدمی ادا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کل کم رائن و کل کم مسعول خبردار تم میں سے ہر ایک نگراں سرپرست جیسے چرواہ بکریوں پر ہوتا ہے تم میں سے ہر ایک کیا ہے نگران ہے سرپرست ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تمہارے سبارڈینیٹس ہیں ماتحت ہیں ان کے بارے میں پوچھ ہونے والی تم سے تم ایسی موج مستی کی زندگی نہیں جی سکتے بی بچوں کے ساتھ پکنک پہ جا رہے ہیں کار پی رہے مزہ کر رہے ہیں ایک دم لیکن وہ نماز پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے دین ان کی زندگی میں ہے کہ نہیں ہے توحید ان کی صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی اللہ والے وہ بنے کہ نہیں اللہ کی محبت دنیا پر غالب ہے کہ نہیں رسول کی محبت دوسرے بندوں پر غالب ہے کہ نہیں رشتہ داریوں پر سماج پر اس پر غالب ہے کہ نہیں تو نے کیسا بنایا ان کو وہ بنے کہ نہیں بنے سے پوچھ ہونے والی ہے بیوی کے بارے میں پوچھ ہوگی بچوں کے بارے میں پوچھ ہوگی تیرے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی پوچھ تو ایک آدمی ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ اپنے ماتحتوں کی اصلاح اور تربیت کا اہتمام کرے گھر میں وہ راجہ بن کے حکمرانی نہ کرے بلکہ وہ ان کا سرپرست بنے ان کی ذمہ داریاں پوری کرے اور خاص طور سے آخرت کی تکلیف سے ان کو بچانے والا بنے دنیا کی تکلیف سے بچا رہے ہیں گاڑی روک کے بچے کو کیک چاہیے آئس کریم چاہیے برابر لے کے آ رہا کیوں اس کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے میری اولاد ہے دل ٹوٹے گا بچے نے بہت مطالبہ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن دینداری اس کو جہنم سے بچانے کا آج اگر اس کو دین نہیں سکھایا کل بے دین بن کے مرے گا اور میرے لیے بھی وبال بنے گا اور خود دوسروں کے لیے بھی اور اپنی ذات کے لیے بھی اس کو سکھانے کے لیے تیرے تیرے پاس وقت نہیں ہے تیرے پاس اتنا وقت نہیں کہ اولاد سے پوچھ سکے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی دس سال کا نہیں بارہ سال کا ہو گیا ہے احساس اس کو نہیں ہے سورت الفاتحہ میں پچاس غلطیاں کر رہا ہے اخلاق اس کے بگڑ رہے ہیں اسکول کے ٹیچر تک بتا رہے ہیں کہ یہ اسکول کے ٹیچر تک بتا رہے ہیں کہ آپ کا لڑکا گالیاں دیتا ہے اور آپ کہیں کہ بچہ یہ بھائی بے فکری کی زندگی بیوی کے بارے میں بے فکری ہے کام کاج میں دن برباد کر دیتی ہے نمازیں نہیں پڑھتی ہیں آگے پیچھے کرتی ہے اتنی دیر سے پڑھتی ہے کہ نماز کا وقت ختم ہونے آتا ہے کیوں تم کو پہلے کھانا چاہیے گھر میں آتا ہے پہلے پوچھتا ہے کھانا بنائے نہیں تو ڈانٹ دیتا ہے وہ بھی کیا کرے گی یہ جلاد ہے ہو سکتا ہے طلاق دے ناراض ہو کر تو اس کے لیے کھانے پینے میں لگی ہوئی ہے کھانے پکانے اس کی من پسند کھانے بنا رہی ہے لیکن رمضان ہو غیر رمضان ہو عبادات میں سستی کر رہی ہے تو تو اس سے پوچھا جائے گا نے کتنا دیندار بنا اپنے گھر والوں کو لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں فکر کرے یہ کچھ چیزیں تھیں جو آج کی مجلس کے لیے میں نے مناسب سمجھی مزید اور بھی باتیں اس میں ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں غور کریں اور ان احادیث کی روشنی میں اپنے دل اپنی زبان اپنی زندگی کا جائزہ لیں اپنے اعمال کا اپنے اخلاق کا جائزہ لیں کہ ہم لوگ کہاں ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اگر یہ چیزیں ہم نہیں کر رہے ہیں جو کرنے کی ہیں اور اگر کر رہے ہیں جو نہیں کرنے کی ہیں تو ہم پاک نہیں ہوئے اور آخرت میں جنت انہی کے لیے جو طیبین میں سے ہیں طیبین اور طیبات کے لیے جنت ہے اور قبیض کے لیے جہنم ہے ہم خبیص ہیں خبیص کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا ردی برا اور ناپاک ہم نے اپنے آپ کو پاک کیا یا ناپاکی کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں ہم لوگوں کو بہت غور کرنا چاہیے اس چیز پر کہ ہم کیا کر رہے ہیں لہذا تص کے نفس کے تعلق سے کچھ چیزیں تھیں جن میں ہمارے لیے ریمائنڈر ہے ہمارے لیے نصیحت ہے یاد دہانی ہے ہمارے لیے اپنے دل میں جھانک کے اپنا جائزہ لینے کی نصیحت ہے اگر ہم اس کا خیال رکھتے ہیں تو ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں لاپرواہی سے آزادانہ زندگی اگر ہم گزارتے ہیں تو زندگی تو ایسے ویسے ختم ہونے والی ہے اس کے بعد کے انجام سے اپنے آپ کو ہم بچا نہیں سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنے والا بنائیں اور اپنی اصلاح کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں اور اس کے لیے ضروری کوشش کرنے والا بنائیں اپنے اور اپنے متعلقین کی اصلاح کے تعلق سے جو ضروری کوشش ہے اور صحیح راستہ ہے اس کو اپنانے والا ہم سب کو بنائیں اقول هذا واستغفر الله لي ولكم بیٹری ختم ہو گئی